لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ قابل قدر حضرات علماء کرام سابین نظام اور عفت مآب خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالی نے آج ہمیں یہاں دین کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے آمین معذر سامین کرام انسان جب کسی چیز کی قدر نہیں پہچانتا اور اس کی عظمت کو اور اس کی ویلو کو نہیں جانتا تو اس کی قدر اور اس کی قیمت اس کے پاس نہیں رہتی ایک ہیرا ہوتا ہے کسی پتھر تراش کو اور کسی مزدور کے ہاتھ میں وہ آ جائے اس ہیرے کو وہ عام پتھر کی طرح تصور کرتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ہیرے کی جو قدر ہوتی ہے وہ جوہری جانتا ہے حضرات اصلاح معاشرہ کے ہزاروں لاکھوں اس کے شعبے ہیں مسلمانوں کی معیشت مسلمانوں کی معاشرت مسلمانوں کی انفرادی زندگی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی خواتین کی تعلیم و تربیت شادی بیاہ مسلمانوں کا لباس مسلمانوں کا کلچر مسلمانوں کی سوسائٹی مسلمانوں کی تہذیب مسلمانوں کے تمدن عبادات معاملات الحمدللہ ان میں سے کوئی عنوان ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے اکابرین سے اور بزرگان دین سے مختلف جلسوں میں سماعت نہ فرمایا ہوں حضرات آج ایک اہم عنوان کو لے کر اہم مسئلے کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا مقام کیا بنایا ہے اللہ کے نزدیک ہمارا درجہ کیا ہے اور آج دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہے اور اس درجے ہم گرے ہیں اس درجے ہم مظلوم ہوئے ہیں اور اس درجے ہم ستائے گئے ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے حکومتوں کو گالیاں دینے سے اسرائیل کو کتا کہنے سے امریکہ کے حق میں قلوت نازلہ پڑنے سے کیا مسئلے کا حل ہے حضرات آپ کو جب فرصت مل جائے دنیا داری سے آپ کو فرصت مل جائے دولت اور مال کی پوجا سے آپ کو فرصت مل جائے ٹی وی کے سیریلوں سے آپ کو فرصت مل جائے دکانداری سے آپ کو فرصت مل جائے اپنے آپ کو بنانے اور سوارنے سے سنیما دیکھنے سے ناٹک دیکھنے سے اور ڈرامہ دیکھنے سے ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا تھا اللہ نے ہمارا درجہ کیا رکھا تھا قرآن ہم کو کیا کہتا ہے حدیث ہم کو کیا کہتی ہے سوالات پیغمبروں کی تمنائیں کیا تھیں سوالات پیغمبروں نے کیا آرزویں کی تھی کون پیغمبر ایسا تھا کون نبی ایسا نہیں تھا جو اس امت کا پیغمبر نہیں اس امت کا قطب نہیں اس امت کا غوث نہیں اس امت کا دال نہیں بلکہ آخا کے غلاموں میں ایک ادنا غلام بننے کی تمنا نہ کی ہو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش نہیں کی تھی کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش نہیں کی تھی کیا حضرت یونس علیہ السلام نے یہ خواہش نہیں کی تھی اس قوم اور اس امت کا پیغمبر بننے کی نہیں ولی بننے کی نہیں غوث بننے کی نہیں ابدال بننے کی نہیں آقا کا ادنا غلام بننے کی وہ جانتے تھے آقا کی امت کا مقام کیا ہے آقا کی امت کا درجہ کیا ہے آقا کے ایک ادنا غلام کا درجہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کیا مقام رکھتا ہے کیا درجے رکھتا ہے حضرات آپ درود پڑھتے ہیں فرشتوں جیسی معصوم مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے لگا دیا کہ دنیا کے جس بھر میں بہر میں آبادی میں ویرانے میں جنگل میں شہر میں دیہات میں ہم درود پاک پڑے فرشتے ہمارے درود پاک کو کیا آقا کے دربار میں پیش نہیں کرتے ہیں مومن اگر دعا کرتا ہے تو ان دعاؤں پر کیا فرشتے آمین نہیں کہتے کیا حدیث پاک کے اندر یہ بات نہیں کہی گئی کہ ایک بیمار مسلمان کی عیادت ایک مسلمان بھائی کرتا ہے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں امت کے ایک ایک عبادت کے لیے شب قدر کی تلاش کرنے والے کے لیے کیا قرآن نے نہیں کہا تنزل الملائی وہ روح روحیحہ بھی اب کے فرشتے آتے ہیں مسافہ کرتے ہیں جبریل امین آتے ہیں روح الامین آتے ہیں فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتے ہیں رش کرتے ہیں وہ فرشتے لا یاسون اللہ ما یؤمرون کہ وہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے وہ چاہ کر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اللہ نے ایسے معصوم فرشتوں کی مخلوق کو ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے لگا دیا ہمارے دردوں کو آخا کے دربار میں پہنچانے کے لیے لگا دیا ایسے فرشتوں کو ہمارے اعمال کو لے جانے کے لیے لگا دیا ایسے فرشتوں کو اللہ نے حدیث کے اندر آتا ہے روایتوں میں آتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ایک ایک لمحہ یہ فرشتے ہمارے باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد مجاہد کے فرشتوں کی الگ خصوصیات طالب علم کے فرشتوں کی الگ خصوصیات دائی کے فرشتوں کی الگ خصوصیات نمازی کے فرشتوں کی الگ خصوصیات زمین کی مخلوق آسمان کے پرندے اور پھر سمندر کی مچھلیاں کون ایسی ہیں جو ہماری خدمت نہیں کرتی یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ زمین یا اللہ ان دنیا کلی قتل اللہ نے فرما دیا زمین آسمان کا پیدا کرنے والا یہ زمین تمہارے لیے یہ آسمان تمہارے لیے یہ چاند تمہارے لیے یہ سورج تمہارے لیے یہ ستارے تمہارے لیے اللہ نے یاد کیا اللہ نے لقب دیا کن تم خیر امت اب تک اس دھرتی پر جتنی قومیں آئی اس دھرتی پر جتنی امتیں آئی کسی کو اللہ نے یہ لقب نہیں دیا کہ تم خیر امت ہو تم امت بسط ہو قیامت کے دن حضرت انبیاء علیہ ہی وسلام کو باپ پیغمبر کی قومیں جب انکار کر دیں گی اللہ تبارک تعالیٰ وہ افراد کو اٹھائے گا جو ان پیغمبروں کے حق کے اندر ہی دیں گے اس قوم اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کے اندر لاکھ پیغمبر پہلے بھیجے ان کی قومیں ان پیغمبروں کے صحابہ اور ان کے تعبین اس قوم کے جو ہے پیغمبر سے پہلے اور صحابہ سے پہلے آئے لیکن جنت کے اندر حرام ہے کہ جب تک اس قوم کا پیغمبر اس قوم کے خلفا اس قوم کے صحابہ اس قوم کا ادلا امتی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا پچھلے امتوں کے پیغمبر بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائیں گے اور قدم نہیں رکھ پائیں گے حضرات نہیں جانتے اللہ نے آپ کا وہ مقام اللہ نے آپ کا وہ درجہ دیا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ میری طوریت کو لے لیجیے میری شان کلیمی کو لے لیجیے مالا مالا میری نبوت اور میری وسالت کو لے لیجیے بدلے میں اس قیر امت کا نبی نہیں بدلے میں اس قیر امت کا رسول نہیں اس قیر امت کا غوث نہیں ابدال نہیں کتب نہیں بلکہ اللہ آقا کے غلاموں میں مجھے غلام بنا دیجئے حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے اس امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جو خصوصیات دی ہیں زکات کے لیے قربانی کے لیے نماز کے لیے اور زمین جو مسجد بنائی گئی ایک ایک خصوصیت اگر اس امت کی خصوصیات پر تقریر کرنے کے لیے یہ سارے علماء بیٹھ جائیں یہ ان کی عمریں ختم ہو جائیں گی سننے والے ختم ہو جائیں گے آخا کی شان نہیں آخا کو بنانے والے کی شان نہیں بلکہ اس امت کے فضائل اس امت کے مناقب اس امت کے جو مراتب ہیں وہ ختم نہ ہونے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے صدیق پیدا کیا اس کی الگ خصوصیات فاروق پیدا کیا اشر مبشرہ پیدا کیا نبی کے داماد کو پیدا کیا عثمان غنی کو پیدا کیا خالد ابن ولید کو پیدا کیا حضرت فاطمہ کو پیدا کیا ایک ایک ایک ایک فرد ایک ایک جوہر رکھتا ہے بہرحال میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا عورتیں ہیں ان کی الگ خصوصیات ہیں بچے ہیں ان کے الگ خصوصیات ہیں مرد ہیں ان کے الگ خصوصیات ہیں جو کتاب دی گئی ایسی کتاب آج تک اللہ نے نازل نہیں فرمائی توریت کو نازل کیا گا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مٹا بھی دیا انجیل کو نازل کیا وہ بھلا دی گئی اللہ نے ضرور کو نازل کیا آج اس کا وجود نہیں آج اس کا کوئی حافظ نہیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک اس امت کے لیے دیا ایک ایک زبر ایک ایک زیر ایک ایک تقدیم ایک ایک تاخیر ایک ایک منزل ایک ایک آئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے حضرات یہ امت جو خیر امت کے ہلائی یہ امت جو امت وسط کے ہلائی حضرات یہ امت ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئی یہ امت ایسے ہی آسمان سے برسات کے قطروں کے ساتھ نہیں آ گئی یہ امت درختوں کے پتوں کے ساتھ یہ نہیں گر گئی یہ امت کئی طوفان میں کئی سیلاب میں بہ کر نہیں آ گئی اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا آدم علا نبینا علیہ السلاط والسلام کو پیدا کیا وہ نسل انسانی جو قیامت تک آنے والی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں ایک ایک چہرے کو آپ کے چہرے کو میرے چہرے کو عربی چہرے کو عجمی چہرے کو ایرانی چہرے کو ہندوستانی چہرے کو انڈونیشیا کے رہنے والے کو ایک ایک فرد کو ایک ایک چہرے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب کیا جیسے نبی کو منتخب کیا خاتم الانبیاء کے لیے نبی کو منتخب کیا اپنی محبوبیت کے لیے نبی کو منتخب کیا اپنے کلام پاک کو نازل کرنے کے لیے نبی کو منتخب منتخب کیا امام الانبیاء بنانے کے لیے نبی کو منتخب کیا سید الانس بنانے کے لیے نبی کو منتخب کیا سید الجن بنانے کے لیے نبی کو منتخب کیا سید الاولین بنانے کے لیے نبی کو منتخب کیا سید الآخرین بنانے کے لیے نبی کو منتخب کیا ساقی کوثر بنانے کے لیے نبی کو منتخب کیا نوا الحم کے لیے نبی کو منتخب کیا شافی محشر کے لیے اللہ نے ایسے ہی قیامت تک آنے والی اس نبی کی امت کو بھی اللہ نے منتخب فرمایا یا ایسے ہی آسمان سے گر کر نہیں آ گئی یا ایسے ہی درختوں سے پتھر کے موسم کے اندر گر کر یہ امت نہیں پیدا ہو گئی اس امت کے لیے میرے آقا نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اس امت کے لیے میرے آقا رات کروتے رہے راتوں کو تڑپتے رہے اس امت کے لیے میرے آقا نے اپنے چہیتے نوازوں کا لہو دیا ہے اس امت کے لیے میرے آقا نے حضرت حمزہ کے ٹکڑے کروائے ہیں میں اس امت کے لیے میرے آقا نے حضرت فاطمہ کے فخر و فاقے کو برداشت کیا ہے اس امت کے لیے میرے آقا نے بدر کے مالیچے کو وفا کیا ہے اس امت کے لیے میرے آقا نے دندا نے مبارک کو شہید کروایا ہے اس امت کے لیے میرے آقا رات کو سجدے میں جا کر جو ایسے بڑے ہیں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ رہی تھی کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن آپ کے تلوے مبارک کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو جسم کی گرمی کی وجہ سے پہچان لیا کہ میرے محبوب کبریا زندہ ہیں میرے آقا میرے سردار زندہ ہیں آپ میرے محبوب کی دعاؤں کا سکتا ہے آپ بدر کے شہدا کا سکتا ہے آپ حضرت حمزہ کے کلیجے کے ٹکڑے ہونے کا سکتا ہے آپ کربلا کے میدان کے اندر اہل بیت کے طرف میں اہل بیت کے بل بلانے اور ان کے پیاسے ہونے اور ان کے لہو سے سینچے جانے کے بعد میں اور آپ آئے ہیں آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے اس لیے پیدا ہوئے سنیماؤں سنیما کے قطار کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اس لیے گھر گھر کو سنیما کا بنانے کے لیے اس لیے کہ سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی نہار منہ اپنے چہرے سے نکال کر اس طرح سے پیشاب کی نالی میں ڈالنے کے لیے اس لیے تم پیدا ہوئے کہ جب تمہاری مسجدوں سے السلام تو خیر من النوم کہا جاتا ہے گلی کا کتا جب جائے گلی کا سور بلادت کھانے کے لیے چلا جائے اور تو حالت جراوت کے اندر حالت ناپاکی کے اندر ایک گندی حیض نفاس چھلنے والی ناپ اور پیٹ کے اندر گندگی رکھنے والی ناپاک عورت کے بغل کے اندر سو کر اللہ کے گھر کو تو ویران کرے اللہ کے گھر کا تو قتل عام کرے اللہ کے گھر کو تو جو ہے اس کو نیست و نابود کرے تو تو نہیں نہیں جانتا جانتا اللہ تبارک تارا کے یہاں تیرا مقام کیا ہے اللہ کے نبی کے یہاں تیرا مقام کیا ہے تو کیسے مارے وجود کے اندر آیا حضرات آج دنیا کے اندر وہ قوم جس قوم کے اندر پیغمبر آنے کو حامل فخر سمجھا کرتے تھے وہ قوم جس پر فرشتے ناس کیا کرتے تھے وہ قوم جس پر فرشتے جس کی خدمت کے لیے معمور ہیں وہ قوم جس کی امت کے ایک ایک فرد کے ایک ایک فضائل اللہ نے کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیے ہیں وہ قوم جس میں جس کے لیے زمین کی مخلوق رقص کرتی ہے آسمان کے فرشتے جس پر رش کرتے ہیں حاملان عرش کام جاتے ہیں جب اس قوم کا کوئی فرق کلی میں پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک تیرے ہندوستان کی اس گجرات کی دھرتی پر آج مسلمان کیا رونا رو رہا ہے کوٹا کہاں ٹاڈا اور کہاں ابو غریب جیل کہاں گمان تانا بے جیل کہاں گودرا کانڈ کہاں فلا باقیا کہاں مالی گاؤں مسجد ہماری جاتی ہے اور درگاہ ہماری جاتی ہے مدارس نشانے پر آتے ہیں ہمارے آتے ہیں داڑیاں والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اماما والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ملاؤں مولویوں اور مفتیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اذانوں پر پابندی کی بات کہی جاتی ہے مکہ مسجد کس کی حیدرآباد کی کہ جہاں بم دھماکہ ہوا مالیگاؤں کی مسجد کس کی جہاں بم دھماکہ ہوا خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کس قوم کے بلی سکھوں کے کافروں کے مشرکوں کے یہودیوں کے عیسائیوں کے امریکہ کے یورپ کے کس کے ولی ہمارے ولی ہمارے بزرگ اور رمضان مبارک کے اندر افطاری کے وقت بم دھماکہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک تیرا گجرات کی سرزمین تو ہندوستان کے اندر ضرب المسل بن گئی ہے کوئی مسلمان سر اٹھا کر عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے اس ریاست کو کہا جاتا ہے کہ ہم گجرات بنا کر رکھ دیں گے ہم گودرا بنا کر رکھ دیں گے ہم فلاں بنا کر رکھ دیں گے مسلمان کیا تو پٹنے کے لیے آیا مسلمان کیا تو مانگنے کے لیے آیا مسلمان سلاخوں کے پیچھے سر سر کر زندگی گزارنے کے لیے آیا مسلمان کیا تو اس لیے آیا کہ تو زندہ رہے اور تیری بیوی بیوگی کی زندگی گزارے مسلمان کیا تو اس لیے آیا کہ تو زندہ رہے تیری اولاد یتیمی کی زندگی گزارے مسلمان کیا تو اس لیے آیا کہ تو زندہ رہے اور تیرا باپ تیری تلاش کے اندر آنکھوں کی بینائی کو کھو دے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تیری ماں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے تیری بہنا تیرے بھیا تیری راہ دیکھتے دیکھتے تھک جائے تو اس دنیا کے اندر داتا بن کر آیا تھا تو سخی بن کر آیا تھا قوموں کا ہادی بن کر آیا تھا قوموں کا رہبر بن کر آیا تھا تو نے وادیاں بھر بھر کر دی تھی تو نے بے سہاروں کو سہارا دیا تھا تو نے سروں پر دوپٹا رکھا تھا تو نے مظلوموں کی فریاد سنی تھی تو نے عدل کو قائم کیا تھا تو نے انصاف کو قائم کیا تھا ظلم تیرے قریب کبھی پھٹکا نہیں نہ مذہب اسلام ظلم کی تعلیم دیتا ہے نہ تشدد کی تعلیم دیتا ہے خدا تبارک تعلق ان کو تباہ کرے ان کو برباد کرے اللہ شکتی سب اللہ مسجد جمع اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے اللہ ان کو غارت کرے اللہ سب ہستی سے ان کے وجود کو مٹا دے انہوں نے عدل کا نام ظلم رکھ دیا اور ظلم کا نام عدل رکھ دیا کون ہے افغانستان کی سرزمینوں کے اندر خون کی دریا بہانے والا کون ہے عراق کے اندر فلسطین کے اندر ماؤں کی گود سے بچوں کو خالی کرنے والا کون ہے آبادیوں کا نام و نشان ختم کرنے والا کون ہے مہلک ہتھیارات بنانے والا کون ہے زہریلی گیس بنانے والا کون ہے ڈرون تیارے مسلمانوں کی آبادی پر بھیج کر ان کو ہستی سے ختم کرنے والا اور کون ہے جو آج مسجدوں کے مینارے جس کی نگاہوں کے اندر کھٹک رہے ہیں کون ہے جو صفا کے چبوترے جس کی نگاہوں کے اندر کھٹک رہے ہیں کون ہے مسلمانوں کے دوپٹے مسلمانوں کا نقاب ان کا کیا بگاڑ رہا ہے وہ کون ہے جو مسلمانوں نوجوان چہروں کی داڑیاں ان کے لیے میزائل بن رہے ہیں وہ کون ہیں جو مسلمانوں کے سروں کے تاج امامے اور ٹوپیاں ان کے لیے بمباری کا کام کر رہے ہیں مسلمانوں مسلمانوں اللہ کے لیے غور و فکر کرو ہم نے کیا بگاڑا ہم نے کیا بگاڑا کیا ہمارا مذہب بگاڑ کی تعلیم دیتا ہے ہمارا مذہب تشدد کی تعلیم دیتا ہے ہمارا مذہب کیا جو ہے دہشت گردی کی اور ٹیلریزم کی تعلیم دیتا ہے ارے ارے دنیا والوں کو بتاؤ اگر صحیح ایک باپ کے نقطے سے یہ پیدا ہوئے ہو اور انہوں نے کتوں اور سورنوں کا دودھ نہیں پیا ہے اپنی ماؤں کا دودھ پیا ہے ان کو بتا دو کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ارے کسی مندر کو گرانا بم بلاس کرنا ٹرین دھماکہ کرنا یہ تو دور کی بات ہے ولا تصب الدینہ دو قصب اللہ فیصب اللہ بغیر علم کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو تم جس کی پرستش کرتے ہو رام کو گالی دینے سے منع کیا گیا گیتا کو گالی دینے سے منع کیا گیا کرشن جی کو گالی دینے سے منع کیا گیا گوتم بدھ کو گالی دینے سے منع کیا گیا جن بھگوانوں کی دیویوں کی دیوتاؤں کی یہ غیر قوم پوجا کرتی ہے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ تم ان کا اکرام کرو احترام کرو انسانوں کا ان کو گالی نہ دو بدلے میں یہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے اور تم اس کا ذمہ دار ہو جاؤ گے ہماری کتاب جو گھر گھر کے اندر اور ایک ایک گاؤں کے مکتب میں دیہات ہاتھ میں جو پڑھائی جاتی ہے تعلیم الاسلام کیا اس کے اندر ولی کل قومی ہاتھ کے ذریعے سے نہیں کہا گیا کہ ہر قوم کے اندر ہاتھ ہو سکتا ہے گوتم جی گوتم بدھ اپنے قوم کے ہاتھ میں ہو سکتے ہیں ہادیوں میں اور ہو سکتا ہے کہ رام اگر توحید پر ہو اپنے قوم کے دائیوں کے اندر ہادیوں کے اندر ان کا شمار ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر ساڑھے نو سو برس تک ہم نے حکومت کی ہم نے عدل کا سکہ قائم کیا ہم نے انصاف کا سکہ قائم کیا ساڑھے نو سو برس تک یہاں ایک فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا ساڑھے نو سو برس تک ایک مندر کی ان کو نہیں توڑا گیا ساڑھے نو سو برس تک کسی غیر قوم کی کتاب کو آگ نہیں لگائی گئی ساڑھے نو سو برس تک کہیں گجرات نہیں ہوا کہیں ملیانہ نہیں ہوا یہ ملیانہ تھا لیکن فساد نہیں تھا یہ مراد آباد تھا لیکن فساد نہیں تھا یہ میرٹھ تھا لیکن فساد نہیں تھا یہ جمشید پور تھا لیکن فساد نہیں تھا یہ گودرا تھا لیکن فساد نہیں تھا ہم نے امن کی مثالیں قائم کی ہم نے عدل کی مثالیں قائم کی ہم نے انصاف کی مثالیں قائم کی یہاں کی عورت اپنی پتی کے ساتھ جو ہے ستی ہو جاتی تھی ہم نے کہا کہ اس کی زندگی اور ہے اور تیری زندگی اور ہے ہم نے جانوروں کے حقوق بتائے ہم نے پتوں میں لپٹنے والی قوم کو کپڑے دیے الگ سے بجلی دے دو بھائی انصاف انصاف اور عدل کا وہ نمونہ قائم کیا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی اس کی مثال نہیں لا سکتے ہمارے بادشاہوں نے مسلم حکمرانوں نے یقیناً عیش کی زندگی گزاری ہوگی خاص طور سے اکبر بادشاہ جس نے ہر قوم کی ایک لڑکی سے بیاہ کیا اور جس نے ایک جمہوری مذہب ایک سیکولر دین جس نے دین الہی کے نام سے قائم کیا بلا ہو اور اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی خبر مبارک پر کہ اگر مجھے دلی الکسانی کھڑا نہ ہوتا تو اکبر کا دین الہی کا سکہ شاید اس دھرتی پر جم جاتا اور اس کا روح اس سرزمین کے اوپر قائم ہو جاتا ایسا ایاش بادشاہ اور ایسا لڑکیوں سے اور کرنے والا بادشاہ آج بھی فتح پور سکری آگرہ کے اندر آپ جب سیر کریں گے اس کے قلعے کی اور اس کے محل کی تو آپ کو ایک مزار نظر آئے گی اور وہاں کا آپ کو وزٹ کرانے والا زیارتیں کرانے والا آپ اس سے پوچھیں گے یہ کس کی مزار ہے یہ کس کا یہ جو ہے جس کے نام پر یہ مینارہ قائم کیا گیا تو وہ آپ کو بتائے گا جو نمائندہ آپ کو گھمانے لے کر جاتا ہے کہ یہ ہاتھی کی مزار ہے بھلا جانوروں کی مزار بنتی ہے بھلا ہاتھیوں کی مزار بنتی ہے وہ کہے گا ہاں اکبر بادشاہ اتنا انصاف پسند تھا کہ کبھی بھی چوبیس گھنٹوں کے اندر اس کے محل کے اندر ایک گھنٹی تھی وہ کسی مذہب کا اور کسی دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو وہ آپ آ سکتا تھا رات کے بارہ بجے ڈھائی بجے دو بجے وہ آ کر گھنٹی ہلائے اکبر آ کر مظلوم کو اس کا حق دیا کرتا تھا اور ظالم کو واصل جہنم کیا کرتا تھا لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ مدئی اور مدعا علیہ دونوں زبان دراز ہوتے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا ہمارے حکمرانوں کے عدل کا انصاف کا اثر اس وقت کے جانوروں پر اطلاع تھا کہ اس کے دربار کا ہاتھی کر بتا دیتا کہ اس میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے اور پھر ظالم کو وہ اپنے سون کے اندر لے لیتا اور اپنے پنجے کے نیچے لا کر اس کو جان سے مار دیتا اور وہیں اس کو زندہ اس کو اکبرا اکبری حالت کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا تھا ہمارے حکمران ہمارے مسلم بادشاہوں کے انصاف اور عدل کا اثر ان کے جانوروں کے اندر تک موجود تھا ہم نے کیا بگاڑا ہے ہم نے کیا بگاڑا ہے انیس سو سینتالیس سے لے کر آج تک ہم نے کسی ہندو کا برا چاہا ہے ہم نے کسی کتاب کو آگ لگائی ہے ہم نے کسی غیر عورت کے ہاتھ لگایا ہے ہم نے کسی اور مذہب کے ماننے والوں کا ہٹا اڑایا ہے یہ لوگ کمینے اپنے فلموں کے اندر اپنے دیویوں کا اپنے دیتاؤں کا اپنی مندروں کا اور اپنے پجاریوں کا انہوں نے گھوٹالا کیا ہے اور انہوں نے ٹھٹا کیا ہے انہوں نے مذاق اڑایا ہے مسلمان احترام کرتا آیا ہے مسلمان انسانیت کی تعلیم دیا ہے یہ مدارس عربیہ جو ان کی نگاہوں کے اندر کھٹکتے ہیں کیا تعلیم دی جاتی ہے یہ عورت ہے ماں کے روپ میں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہ عورت ہے بیوی کے روپ میں یہ اپنے خامن کو یا اپنے پتی کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے یہ عورت ہے بکیا کے روپ میں اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے ہے یہ عورت ہے بہن بن کر اپنے بھائی کی قسمت عفت اور پاک دامنی کی چادر اس کے اوپر اڑانے والی ہے ہم نے اس ستی کے نام پر جلنے والی عورت کو سمان دیا ہم نے اس کو عزت دیا یہاں پتوں میں کھایا کرتے تھے ہم یونان سے تہذیب لا کر عرب سے اخلاق لا کر سنتوں کی چادر لا کر ہم نے یہاں شودر اور برہمن کے اندر آپس کے اندر لڑائیاں تھی پھر واریت تھی ہم نے بتایا کلکم سوا و کلکم بنی آدم واپت لالیہ ربی ولا لیا جبی ان ادا عربی کسی گورے کو کالے پر کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر کسی حاکم کو محکوم پر ایک ہی سب کے اندر کھڑے ہو گئے محمود آیا ہم نے یہ تعلیم یہاں پر دی ہم نے کیا برا کیا کہ ہم نے کیا برا کیا اس ملک کے ذرے ذرے پر اس کے ایک ایک ذرے پر یہاں جو سورج یہ آفتاب و محتاب اپنی کرنے ڈالتا ہے میرے رب کی قسم اگر وہ سورج کہہ سکتا ہے اگر وہ آفتاب و محتاب کہہ سکتے ہیں یہ زمین کے ذرے کہہ سکتے ہیں یہ گواہی دیں گے اس ملک کے لیے شیخ الاسلام نے قربانی دی اس ملک کے لیے شیخ الہند نے قربانی دی اس ملک کے لیے امداد اللہ مہاجر مکی نے قربانی دی اس ملک کے لیے مولانا رشید احمد گنگوہی نے قربانی دی اس ملک کے لیے انار کے درخت کے نیچے پڑنے والوں نے قربانی دی بلکہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آج اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے جب پندرہ اگست کو یوم آزادی کے نام پر پرچم لہرایا جاتا ہے تو گاندھی جی کا نام لیا جاتا ہے پنڈت جواہر لال نہرو کا نام لیا جاتا ہے کہاں گئے شیخ الاسلام کہاں گئے ریشمی رومال کی تحریر کہاں گئے دلی سے لے کر میرٹ تک وہ کون سا درخت ہے کہ جس درخت پر ایک عالم کو ایک ولی کو بلیدان نہ دیا گیا ہو اور سلی پر نہ لٹکایا گیا ہو گواہ ہے گواہ ہے شاملی کا میدان گواہ ہے دلی کی جنگ گواہ ہے بالا کوٹ کی جو ہے لڑائی گواہ ہے کالا پانی اس ملک کے لیے ہمارے اکابرین دارلوم جو قائم ہوا وہ تختیاں پڑھانے کے لیے نہیں وہ نورانی قیدا پڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کو گوروں کی تہذیب اور گوروں کی عیاشی مکاری اور مکر اور فریب اور ان کی بے حیائی سے آزادی دلانے کے لیے اس ملک کے ذرے ذرے پر اس ملک کے ایک ایک پتے پر اس ملک میں برسنے والے پانی کے ایک ایک قطرے پر میرے رب عزت و جلالت کی قسم ہمارے اکابرین کے لہو کا نام آپ کو لکھا ہوا ملے گا کس منہ سے یہ دیش یہ دیش کے غدار یہ اسلام کے دشمن یہ مسلمان کے دشمن ہماری طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور میں رب کی عزت اور جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا اسلام معاشرہ کے ہزاروں لاکھوں پہلو ہیں وہ کوئی اور بیان کر لے گا پردے کا بیان کوئی اور بیان کر لے گا داڑھی کا بیان کوئی اور بیان کر لے گا لباس کا بیان کوئی اور بیان کر لے گا مدارس کی فضیلت کوئی اور بیان کر لے گا ماحول کی حرمت کا بیان کوئی اور بیان کر لے گا نوجوانوں کی زندگی کا بیان مسلمانوں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہو کہ تم خالد ابن ولید تمہارے اندر موجود ہے صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تم میں پیدا ہو سکتا ہے صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہو ہم میں کا ہر نوجوان حسن بسری کے نقش قدم پر چل کر مجاہدانہ کاردہ میں انجام دے سکتا ہے صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں اس قوم کا ہر بچہ آگے چل کر ماس بن سکتا ہے معاوس بن سکتا ہے اس قوم کی ہر عورت افرا بن سکتی ہے حضرت زینب کے نقش قدم پر چل کر حضرت رقیہ کے حضرت رابعہ بصریہ کے حضرت بی بی فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چل کر وہ مجاہدوں کی ماں بن سکتی ہے وہ غازیوں کی ماں بن سکتی ہے وہ ٹیپو کی ماں بن سکتی ہے وہ سلطان صلاح الدین کی ماں بن سکتی ہے مسلمانوں اللہ کے لیے احساس سے کم تری ختم کرو اللہ کے لیے خود کو بیدار کرو مودی ہزار مرتبہ جنم لے لے اڈوانی کروڑ مرتبہ جنم لے لے امریکہ برطانیہ اور یہ بش یہ ٹونی بلیر یہ سفید چاہے سور کی چمڑی والے کتا کھانے والے سور کھانے والے جن کو اپنی نسلوں کا کچھ پتا نہیں ہے جو پیدا کرنے والی لڑکیوں کا بلاکار کرتے ہیں جو جننے والی ماؤں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں مسلمانوں تم تین سو تیرہ کے اندر دنیا کے کفر کو لرزا دیا تھا تم نے خیسر و کسرا کے کنگن کو تم نے ہلا دیا تھا تم نے ابو جہل کا انتم سنسکار کیا تھا تم نے کو جہنم کیا تھا تم نے شیبا کو اس کا انتم سنسکار کیا تھا اور تم نے خیسر و کسرا کے دندانوں کو ہلایا تھا تم نے مجوسیوں کے آتش کدے کی آگ کو تم نے بھلایا تھا بجا دیا تھا مسلمانوں تم ہی تو تھو کہ تم نے ہزاروں لاکھوں کی فوج کو تم نے ان سے آزاد کروا کروایا تھا بیت المقدس مسلمانوں تمہارے جسموں کے اوپر پیمن لگے کپڑے تھے اور تمہارے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے تھے فخر فاخے کی زندگی گزار رہے تھے لیکن تم گورنروں کے سامنے جا کر اپنی بھیک نہیں مانگا کرتے تھے اپنی جو ہے اپنی عورتوں کی قسمت اور عفت کی بھیک غیر کے سامنے جا کر تم مانگنے والے نہیں تھے تم زندہ تھے اور اس وقت کے سو امریکاؤں کی طاقت کے برابر امریکہ روم جو سپر پاور تھا روم جسے اپنی طاقت پر اپنی قوت پر اپنی حکمرانی پر اور اپنی جوہری ایٹمی طاقت پر جو ناس کیا کرتا تھا آپ کے جسم پر ہمارے آباد کے جسم پر پیون لگے کپڑے تھے میرا میرے باپ کا قول نہیں قاسم نانوتوی کے باپ کا قول نہیں احمد رضا خاک کے ملفوظات میں نہیں ابو العلا مودودی کی تاریخ میں نہیں بلکہ کلام پاک کھول کر دیکھو کہ اسی حالت کے اندر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت شریفہ کو نازل نہیں کیا علی میم گلی وتی روم مسلمانوں یہ روم شکست کھا جائے گا جب روم تمہارے نعرے سے شکست کھا گیا روم تمہارے جذبات سے شکست کھا گیا روم تمہارے حوصلوں سے شکست کھا گیا یہ امریکہ ایک نمبر کا بھکاری کے بیچارے داڑیوں والوں پر عوام والوں پر پر حملہ آور ہوا تو اس نے دنیا کے ملکوں سے بھیک مانگی ارے ہتھیار دے دو ارے فوجو دے دو ارے تم یہ دے دو وہ دے دو فنڈ دے دو نیٹو فوج بنائی اور کہا کہ آم کی آم کے اندر ہم اس ملک کا سفایا کر دیں گے ان داڑھی والوں ان کلمہ پڑھنے والوں کو سفید ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے آج گیارہ سال ہو گئے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم مٹھی بھر مسلمانوں نے حوصلہ کیا اللہ کا نام بلند کیا بدر کی تاریخ کو دہرایا عہد کی تاریخ کو دہرایا ہنین کی تاریخ کو دہرایا ہجرت کی تاریخ کو دہرایا اور دیکھا ان تنسر اللہ وہی سب بھی کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ کے دین پر ثابت قدمی سے جمے رہو گے وہ فرشتے بےتاب ہیں جو بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے عہد کے اندر آئے تھے ہنائن کے اندر آئے تھے ہجرت کے موقع پر آئے تھے کیا اللہ نے وہ نمونہ افغانستان کی سرزمین کے اندر فلسطین کی سرزمین کے اندر عراق کی سرزمین کے اندر نہیں دکھایا کیا تم ڈرتے ہو ان سور کھانے والوں سے کیا تم ڈرتے ہو ان کتا کھانے والوں سے یہ کتا کھانے والے یہ سور کھانے والے یہ شراب پی کر اپنی بیٹیوں کا بلاکار کرنے والے یہ نشے کے اندر یہ ڈرگ استعمال کر کر اپنی ماں کو پہلو میں سلانے والی یہ زلیل قوم یہ زلیل قوم میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں کیا تم نے سمجھ لیا خدا کی طاقت کے سامنے خدا کی قوت کے سامنے خدا کی کبریائی کے سامنے جس نے اپنے حکم سے آسمان کو بنایا جس نے اپنے حکم سے زمین کو بچھونا بنایا جس کے حکم سے چاند چلتا ہے جس کے حکم سے سورج چلتا ہے جس کے حکم سے ستارے چلتے ہیں جس کے حکم سے سمندر میں روانی ہے جس کے حکم سے پتے بنتے ہیں پتے جھڑتے ہیں جس کے حکم سے اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان کی مخلوق ایک پن سے بنتی ہے مسلمانوں اتنے ڈر گئے اتنے ڈر گئے کہ تمہیں پولیس ڈرانے والی ہو گئی تمہیں ملٹری ڈرانے والی ہو گئی تمہیں ٹاڈا ڈرانے والا ہو گیا تمہیں کوٹا ڈرانے والا ہو گیا تمہیں گودرا کان ڈرانے والا ہو گیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اور اور جانوروں کا پیشاب پوت سمجھ کر پینے والے دھرتی کی پوجا کرنے والے مشرق ملحد خدا کے باغی خدا کے دشمن شیطان کا پیشاب پینے والے تمہیں ڈرانے والے بن گئے ان سے ڈر کر تم نبی کی سنت نکال دو گے ان سے ڈر کر تم حضرت فاطمہ کا پردہ نکال دو گے ان سے ڈر کر تم سود کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے ان سے ڈر کر تم رشوت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے ان سے ڈر کر تم ان کی چال چلو گے ان خبیص یہودیوں کی ان نصارہ کی ان عیسائیوں کی ان کافروں کی ان مشرقوں کی مسلمانوں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جو رب کعبہ ہے رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں ہمیں اور سوالات پیغمبر زمین آسمان کی مخلوق کو پالنے والا ہے ان لوگوں کی طاقت ان لوگوں کی قوت مسل تخدو من مندون اللہ اولیاء کمسل ان بیتا ان العنکبوت ہم ان کو ان کو مارنے کے لیے ان کو مارنے کے لیے سرحد پار جا کر کوئی ٹریننگ لینے کی ضرورت نہیں کسی لشکر میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں مسلمانوں مسلمانوں ان کو برباد کرنے کے لیے کوئی ایک فارٹی سیون کی ضرورت نہیں کہ یہ ہمیں دہشت گرد کہیں اور کسی بم بلاسٹ کی ضرورت نہیں کسی زہریلی کیمیکل کی ضرورت نہیں مسلمانوں زندوں کو مارا جاتا ہے مسلمانوں طاقتوروں سے مقابلہ کیا جاتا ہے مسلمانوں مسلمانوں جو حوصلہ رکھتے ہیں ان سے لڑائی کی جاتی ہے اللہ نے جس کو یہ کہا کہ یہ مکڑی کے جالے سے کمزور ہے اللہ نے جس کو یہ کہا والمطلوب و یہ عبادت کرنے والا بھی اور یہ جس کی عبادت کر رہے ہیں یہ دونوں کمزور ہیں اللہ نے جن کو کہا یا مسل بنانے والے اے کے ففٹی سیون اے کے فورٹی سیون بنانے والے مزلوموں کے خون کی ہولی کھیلنے والے ایک مچھر کو پیدا نہیں کر سکتے پل ارائی تم انجال اللہ علیکم اللہ سر مدن اللہ نے فرمایا اگر رات کو چھوڑا کر دیں ان کا باپ اس کو چھوڑا کر پائے گا اگر ہم دن کو چھوٹا کر دیں کیا ان کا باپ اس کو چھوڑا کر پائے گا آؤ آؤ نکلنے والے سورج کو غروب ہونے سے روک کر تو دیکھو غروب ہونے والے سورج کو اس کو غروب ہونے سے بچا کر تو دیکھو اس کی روشنی اس کی کرنوں پر قبضہ کر کر تو دیکھو سمندر کی لہروں پر پر قابو پا کر تو دیکھو مسلمانوں ایک ضعیف مچھر سے کم تر قوم جس کو میرے اللہ نے مکڑی کے جانے کے برابر قرار دیا آج تم ان سے ڈرتے ہو نہیں اونگ تم ڈرو گے ہم ہتھیارات کی بات کر رہے ہیں ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں ہم ٹیریرزم کی نہ نہ ابو جہل اپنے کفر میں پکا تھا ابو لہب اپنے نفاق کے اندر پکا تھا اور اتبا اور شیبا اپنے دشمنی کے اندر پکے تھے یہ کمینے یہ بزدل جو اسلام کے دشمن مسلمان کے دشمن کبھی فلم کی لائن کے ذریعے سے کبھی گانوں کی لائن کے ذریعے سے کبھی میڈیا کے ذریعے سے آئے دن اسلام پر حملہ آئے دن مسلمانوں پر حملہ آئے دن قرآن پر حملہ کبھی نبی کا کارٹون بنا دیا کبھی ہمارے بچوں کی تعلیم کے اندر ایجوکیشن کے سلیبس کے اندر ان کے نصاب کے اندر دیوی دیوتاؤں کے اندر آخا کا نام لکھ دیا مسلمانوں مسلمانوں اللہ کے لیے سدھر جاؤ اللہ کے لیے تم قدر کرو پہچانو کس کا دامن تم تھامے ہو اور کس کے غلام تم کہلاتے ہو کس کے امتی تم کہلاتے ہو کس کے بندے تم کہلاتے ہو کسی رام کی اولاد نہیں ہو تم کسی لکشمن کے ماننے والے نہیں ہو تم کسی پتھر کی مورتی کی پوجا کرنے والے نہیں ہو تم کسی جانور کا پیشاب پوتر سمجھ کر پینے والے نہیں ہو تم زمزم تمہارا ہے کعبہ تمہارا ہے حضرت تمہارا ہے صفا تمہارا ہے مروا تمہارا ہے مینا تمہارا ہے مزدلفہ تمہارا ہے گنبد قزرا تمہارا ہے نبی کے روزے کی جالی تمہارا ہے جنت البقی تمہارا ہے ریاض الجنہ تمہارا ہے مسجد الحرام تمہاری ہے مسجد نبوی تمہاری ہے کلام پاک کے ایک سو چودہ صورتیں تمہاری ہیں کلام پاک کی جو ہے تیس پارے تمہارے ہیں کلام پاک کے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں تمہارے ہیں بخاری تمہاری ہے ترمیزی تمہاری ہے ابو داؤد تمہاری ہے صفا چبوترا تمہارا ہے دار تمہارا ہے مسلمانوں اللہ ہمارا ہے وہ کفا بلّہ ہی وکیلا وہ کفا بلّہ ہی شہیدہ وہ کفا بلّہ ہی نصیرہ اللہ ہمارا ہے پیغمبر ہمارے ہیں ابراہیل ہمارے ہیں اسرافیل ہمارے ہیں قرآن ہمارا حدیث ہمارا کعبہ ہمارا نبی ہمارا بقی ہمارا زمزم ہمارا ارے بش کروڑ مرتبہ جنم لے تمہارا اسلام مسلمان دشمن کروڑ مرتبہ جنم لے اس کے باپ کو پیدا ہو جو حرم محترم کے اندر قدم رکھ دے اس کے باپ اس کی ماں نے اس کو جو دودھ پلایا ہو میرے اللہ کے کعبے کے دلاب کو چھیلے ارے ارے رکن یمانی ہمارا ہے حتیم ہمارا ہے سب کچھ اتنا رکھ کر مسلمانوں بزدلی دلی کی زندگی گزارتے ہو احساس کمتری کی زندگی گزارتے ہو مسلمانوں اٹھو مسلمانوں جب جاؤ میں امریکہ کے ان بزدل کتے اور سور کھانے والی قوم کو ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ تم جو ہے ہوشیار رہ جاؤ میرا بھائی مرا نہیں ہے میری قوم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے آقا کی ماننے والی قوم مری پڑی نہیں ہے تجھے دھوکہ ہو گیا ان کے سونے کو دیکھ کر ان کے اونگنے کو دیکھ کر ان کی غفلت کو دیکھ کر ان کی مسجدوں سے دور ہونے کو دیکھ کر ان کے داڑھی اڑانے کو دیکھ کر ان کے فلمی گانوں کو دیکھ کر ان کے موبائل کے اندر شیلا اور گندے سیکسی گانوں کو دیکھ کر ان کے فلمی جو ہے لائن کے اندر قطار کے اندر کھڑے ہونے کو دیکھ کر ان کی مجلسوں کے اندر فلموں میں کام کرنے والوں کے <clears throat> نغموں کو دیکھ کر ان کی عورتوں کی بے حیائی بے شرمی اور رنڈی پنے کو دیکھ کر امریکہ تو دھوکے میں نہ تو دھوکے میں نہ دارلوم دیوبند کا ایک غلام اب جگانے کے لیے کھڑا ہو چکا ہے اب طارق بن زیاد کی اولاد اب محمد بن قاسم کا بچہ اب ٹیپو کا باندھنے والا قوم کو جگانے کے لیے کھڑا ہو چکا ہے یہ قوم جب جائے گی اس میں سلطان پیدا ہو جائے گا یہ قوم جگ جائے گی اس کے اندر خالد پیدا ہو جائے گا یہ قوم جگ جائے گی ابو جہل کا قاتل ماض اور باغ پیدا ہو جائیں گے یہ قوم جگ جائے گی ان کے بوڑھے جو ہے امر ان جموں کا نمونہ بن جائیں گے یہ قوم جگ جائے گی ان کی عورتیں حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلیں گی حضرت رابعہ بسریہ حضرت رقیہ حضرت امید اور جس دن میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم میرے بھائی تجھے کعبے کے تقدس کا واسطہ تجھے حضرت سب کا واسطہ تجھے سفا کا واسطہ تجھے مروا کا واسطہ میں تیرے سامنے چندہ مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تیرے سامنے بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تیرے سامنے تیرا تیری جیب خالی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ تو ٹریننگ لے لے میں تجھے یہ نہیں کہتا تو اے کے فارٹی سیون چلانا سیکھ لے میں تجھے یہ نہیں کہتا تو بم بلا سیکھ لے ارے اس قوم کو مارنے کے لیے ہمارا نارا تقبیر اللہ اکبر کافی ہے اسی تقبیر کے ذریعے سے ہم نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا تھا اسی تقبیر کے ذریعے سے ہم نے فتح مکہ کا جھنڈا لہرایا تھا اسی تقبیر کے ذریعے سے بدر کے شہدا کے اوپر ہم نے کامرانی کا جھنڈا لہرایا تھا اسی تقبیر کے ذریعے سے یہود و نصارہ کے قلعہ کو پگا کیا تھا مسلمان مسلمان تو میرے محبوب کا امتی ہے مسلمان قرآن تجھے مجاہد کہتا ہے قرآن تجھے غازی کہتا ہے قرآن تجھے مسلمان کہتا ہے قرآن تجھے مومن کہتا ہے قرآن تجھے تائید کہتا ہے قرآن تجھے عابد کہتا ہے قرآن تجھے نمازی کہتا ہے قرآن تجھے روزہ دار کہتا ہے قرآن تجھے حاجی کہتا ہے تو سور کھانے والوں کے پیچھے چلا گیا تو کتا کھانے والوں کے پیچھے چلا گیا میری ماں میری بہن تو رنڈیوں کے پیچھے چلی گئی کبھی فلم میں کام کرنے والوں کے بارے میں میری ماں تو نے سوچا کہ یہ کتنی خبیص اور کتنی گندی اور کتنی زلیل عورت ہے میری اماں میری اماں میری اماں حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومن عورت اگر جنت میں داخل کی گئی تو اس کا کیا ہوگا آخا نے فرمایا کہ وہ اپنے خامی کے نکاح میں جائے گی تو وہ عورت کہنے لگی کہ جہاں اس امت کے ادنا امتی کو ستر ہزار سے بیا کیا جا رہا ہو وہ اپنی بیوی کو پرانی نہیں سمجھے گا وہ اپنی بیوی کو قدیم نہیں سمجھے گا میری ماں اللہ نے تیرا مقام کیا بنا بنایا اللہ نے تیرا کیا درجہ بنایا اللہ نے تجھے کتنا اونچا اٹھایا میرے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومنہ عورت کو جب جنت کے اندر داخل کرے گا جنتی ہوروں کا سردار بنائے گا مومنہ عورت جب جنت کے اندر اپنے دوبٹے کو لہرائے گی جنت کی خوشبو اس دوپٹے کی تاثیر کے سامنے اس دوپٹے کی خوشبو کے سامنے جنت کی خوشبو مان پڑ جائے گی اور یہ مومنہ عورت جب جنت کے اندر مسکرائے گی اس کی دام سے نکلنے والی روشنی سے چاند اور سورج آفتاب و محتاب اور جنت کی نوری رانی کرنیں مان پڑ جائیں گی میری اماں تو جنتی عورت ہے میری اماں تو جنتی ہوروں کی سردار ہے میری اماں تیرے ایک تھوک کے ذرے سے دنیا کے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا میری اماں تیرے دوپٹے کے لہرانے سے چاند اور سورج اور ستارے بے نور ہو جائیں گے اللہ نے تجھے ماں بنایا اللہ نے تجھے بیٹی بنایا اللہ نے تیری ذات کے اندر حضرت مریم کو پیدا کیا اللہ نے تیری ذات کے اندر امام بخاری کی ماں کو پیدا کیا اللہ نے تیری ذات کے اندر حضرت فاطمہ کو پیدا کیا اللہ نے تیری ذات کے اندر بی بی عائشہ کو پیدا کیا اللہ نے تیری ذات کے اندر حضرت زینب اور خطےجہ کو پیدا کیا تو مجاہدوں کو جنم دینے والی تو غازیوں کو دودھ پلانے والی مفتیان کو تو نے جنم دیا حافظوں کو تو نے جنم دیا غازیوں کو جنم تو نے دیا شہیدوں کو جنم تو نے دیا پیران پیر کی ماں تو بنی غوث پاک کی ماں تو بنی جنید بغدادی کی ماں تو بنی اور آیا تیری کی ماں تو بنی فرید الدین گن شکر کی ماں بننے کا شرط تجھے حاصل ہے قاسم نانوی کی ماں بننے کا شرط تجھے حاصل ہے اور تجھے حضرت کی ماں بننے کا شرط تجھے حاصل ہے سیدہ شبابی اہلی جنتی حسن الحسین اس کی ماں بننے کا شرط تجھے حاصل ہے میری ماں آج تو رنڈیوں کے پیچھے پڑ گئی تو نہیں جانتی حدیث پاک میں آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے نوجوانوں ان کتوں کو ان رنڈیوں کو جو آرٹیفیشل مصنوعی حسن لگا کر یہ بناوٹی خوبصورتی بنا کر آج مس یونیورس کا تاج اپنے سروں پر سجا رہے ہیں اور بیوٹی کانٹیسٹ کا تاج اپنے سروں پر سجا رہے ہیں کھولو حدیث کے پارے کھولو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ان فلم میں کام کرنے والی رنڈیاں یہ زانیاں یہ بدکاریاں بدکاری کرنے والی زنا پھیلانے والی عیاشی پھیلانے والی بدماشی پھیلانے والی جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا اور ان کی گاہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پیشانی کے اوپر رکھے گا ان کی گاہوں سے اتنی سڑان نکلے گی اتنی بدبو نکلے گی کہ جہنم کے جہنمی اس فلم میں کام کرنے والے یہ بیوٹی کانٹیسٹ کا تاج پہننے والے یہ مس یونیورس بننے والے یہ مس ولڈ بننے والے مسلمانوں کیا ہو گیا میری اماں کیا ہو گیا امت کی بیٹی تجھے حضرت فاطمہ میں کیا کمی نظر آئی تجھے حضرت عائشہ میں کیا کمی نظر آئی تجھے حضرت قطحجہ میں کیا کمی نظر آئی تجھے حضرت رقیہ میں کیا کمی نظر آئی تجھے امام بخاری کی ماں کی زندگی میں کیا کمی نظر آئی ان فلموں میں کام کرنے والی رنڈیاں جو جہنم کے اندر جائیں گی ان کے پیشانی کے اندر اللہ تعالیٰ شرمدہ لگا دے گا اس سے ایسا گندا مواد نکلے گا ایسی سڑی بدبو نکلے گی کہ جہنمی ان سے بنا مانگیں گے کام جہنمی لہو پینے والے اسلیم پینے والے پیپ پینے والے جن کے جسم پر سانپ جن کے جسم پر بچھو جن کے جسم پر اجدے اور جن کے جسم پر ایسی انگار کہ اگر اس انگارے کا سوئی کے ناکے کا ایک حصہ دنیا کے کسی کونے میں رکھ دیا جائے تو سات زمین اور سات آسمان جل کر خاک ہو جائیں گے وہ انگار ان کو اتنی تکلیف نہیں دے گی وہ سانپ وہ بچھو وہ اجدے وہ جہنم کا زمحریر کا طبقہ ان کو اتنی تکلیف نہیں دے گا جتنا یہ مس یونیورس یہ مس ورلڈ یہ فلم میں کام کرنے والی رنڈیا اللہ کی اللہ کی وحدانیت کا واسطہ میری ماں نبی کی رسالت کا واسطہ نبی کی نبوت کا واسطہ کلام پاک کی ایک سو چودہ سورتوں کا واسطہ توبہ کر لو توبہ کر لو یہ رنڈیاں اس دنیا میں تمہیں رہنے نہیں دیں گی آخرت میں تمہیں عزت سے رہنے نہیں دیں گی یہ گلی رنڈیاں جن کو جہنم کے جہنمی جن سے پڑا مانگ رہے ہیں اے مسلمانوں اے مسلمانوں آج تم ان رنڈیوں کی نقالی کر رہے ہو اور یہ جہنمی کتیا یہ جہنمی بدکار اداکاراؤں کی تم نقالی کر رہے ہو میری ماں میری ماں ایک نمبر کے دھوکی بات ایک نمبر کے فریبی ایک نمبر کے مکار ایک نمبر کے ایار ایک نمبر کے جال ساز ہیں کبھی پیرن لولی کا یہ ایڈ لے کر آتے ہیں کبھی کوئی جو ہے صابن کا کبھی کوئی شیمپو کا بڑا مسلمان مولویوں کی بات کو تو مانا نہیں قرآن کی بات کو تو مانا نہیں حدیث کی بات کو تو مانا نہیں حدیث میں کہا گیا منتر صلاح سلف متعمد فخت کفر جس نے نماز کو چھوڑا وہ دھیر ہو گیا وہ چمار کی اولاد ہو گیا حدیث کے اندر کہا گیا جس نے فجر کی نماز چھوڑی فخر و پاکا اس کی زندگی کا لازمی حصہ بن گیا جس نے قرآن چھوڑا جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر دنیا کے گھرانوں کے اندر قبرستان اور مسان اور بیران کی بیرانے کی گھرانے کی طرح ہے سام اور بچھو اور اجدوں کے بلوں کی طرح ہے مسلمان کو اس بات کا یقین نہیں آیا مسلمان کو یقین آ گیا ایک رنڈی ایک صابن لے کر آ گئی ایک رنڈوا پیپسی لے کر آ گیا کوک لے کر آ گیا ایک ٹوتھ برش لے کر آ گیا میرے آخا چیخ چیخ کر چلے گئے کہ مسواک سے ذہن صاف ہوتا ہے قوت حافظہ بڑھتا ہے منہ کی بدبو ظاہر ہوتی ہے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے آج کتنے کے جیبوں کے اندر موبائل ہے اور کتنوں کے جیبوں کے اندر مسواک ہے آج کتنے غسل خانوں کے اندر ان فلم میں کام کرنے والے اور لاکھوں کروڑوں روپے لے کر سور کے خان اور سور کے بالوں کے برش لے کر ایڈ آنے والے کے دانتوں کی صفائی کا وعدہ کرنے والے یہ چیز موجود ہے آج سور کی کثرت والا مسئلہ مسلمان ان سور کے کھانے والوں کی بات پر اعتبار کر رہا ہے وہ مدنی آخا جو پیٹ پر پتھر باندھ کر رو رو کر جس کے لیے مرا تھا آج اس کی بات پر اعتبار ہوتا آج تیری حالت یہ نہ ہوتی آج تو اگر سنتوں کا قاتل نہ ہوتا آج تیری حالت یہ نہ ہوتی آج تیرے منہ میں جو ہے قرآن کی آیتوں سے زیادہ کیا گانے نہیں ہیں کیا آج تیری رنگ ٹاؤن کے اندر سیکس گانے نہیں ہے کیا آج ہماری ماں اور بہنوں کے سروں سے قسمت اور پاک دامنی کی چادر کیا اتر چکی نہیں ہے کیا آج کا نوجوان عاشق مزاج نہیں ہو چکا ہے فلمی مزاج والا نہیں ہو چکا ہے کون ہے یہ کون ہے یہ ایک نمبر کے دہشت گرد ہیں جنہوں نے انسانیت کے اندر انسانوں کے اندر بے حیائی کو عام کیا یہ ایک نمبر کے دہشت گرد ہیں جنہوں نے اس کا ایک نیا مذہب پیدا کیا کہ لڑکی غیر مسلم مسلمان لڑکے کو لے کر بھاگ جائے مسلمان ایک لڑکا اور غیر مسلم لڑکی کو لے کر بھاگ جائے انہوں نے اس کا مذہب جنم دیا ماں کی نافرمانی سکھائی باپ کی نافرمانی سکھائی انہوں نے سود لینا دینا سکھایا انہوں نے قتل عام بتایا انہوں نے خودکشی کے طریقے بتائے انہوں نے جعلی چیزیں اور ڈپلیکیٹ چیزیں جو انسانیت کے لیے سب میں قاتل ہیں ایک رنڈی فلم کے اندر آتی ہے پیرن لولی کا اور کسی کرین کا اور کسی اسنو کا وہ ایڈ کے اندر آ کر کہتی ہے میری خوبصورتی کا راز میری سندرتا کا راز میرے چہرے کے گورے پنے کا راز یہ کریم ہے تین دنوں کے اندر چہرے کی رنگت بدل جائے گی کیل وہاں سے دور ہو جائیں گے یہ صابن سے زندگی بدل جائے گی رشتے لگ جائیں گے اور جو ہے گلاب کو حقاف سے ہیرو مل جائے گا ایک ماں پوری دنیا کے اندر مثال بتا دے اسکرین کو استعمال کر کر کوئی کالی کتیا گوری کتیا بن چکی ہو ایک عورت ایک مثال بتا دے اس صابن کو استعمال کر کر یہ جان کے دشمن یہ مال کے دشمن نقلی کمپنیوں سے وہ پیاس بچانے کے لیے ان فلمی کام کرنے والے میں کہتا ہوں کہ یہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے سماج کے اندر بے حیائی کو عام کیا بے شرمی کو عام کیا ننگے ناچ کو عام کیا جب سے یہ سنیما آیا ہماری ماں اور بہن ذہنوں کے اندر بے حیائی آ گئی جب سے یہ سنیما آ گیا ایک سوفا سیٹ کے اوپر بیٹھ کر وہ دادا جس کے منہ کے اندر دانت نہیں اور پیٹ کے اندر آت نہیں اپنی کمسن نواسوں کو اور پوتریوں کے ساتھ نانا نانا اپنی نواسوں کے ساتھ دادا اپنی پوتریوں کے ساتھ کسر اپنی بہو کے ساتھ کیا گندے گندے وہ مناظر نہیں دیکھ رہا ہے جس سے زمین کام جاتی ہے اور اللہ کا کام جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے یہ دہشت گرد ہے جو انسانیت کے اندر انسانیت کے اندر بے حیائی جنہوں نے عام کی جنہوں نے ماں باپ اولاد کے تخدس کے رشتوں کو ختم کیا جنہوں نے کالج کے اندر ایک اسٹوڈنٹ اپنے لیکچرار کے ساتھ عشق لڑانا سکھایا جنہوں نے ایک کرایہ دار کا اپنے مالکن کے ساتھ زنا کر کر اس کے حمل ٹہرانے کے طریقے بتائے جنہوں نے زنا کرنے کے بعد اگر حمل ٹہر جائے تو اس کو گرانے کے طریقے بتائے ڈرگس کے طریقے بتائے نشے کے طریقے بتائے ڈپلیکیٹ ڈپلیکیٹ اور جالی نوٹ بنانے کے طریقے بتائے بتائے اسمگلنگ کرنے کے طریقے بتائے ہمارے مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے آل اللہ قال رسول سکھایا جاتا ہے پڑوسی کا حق بتایا جاتا ہے ماں کا احترام بتایا جاتا ہے ملم یو اقتبل کبھی رہنا بلم رحم صدیر رہنا فلح سمینا جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے رحم کا معاملہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے انسانیت سکھائی جاتی ہے اخلاق سکھایا جاتا ہے تہذیب سکھائی جاتی ہے تمدن سکھایا جاتا ہے لباس پہننے کے طریقے بتائے جاتے ہیں انسانیت کے طور طریقے جانوروں پر حضرات العرض پر رحم کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں ہم پر انگلیاں بتاتے ہیں ہم پر انگلیاں دکھاتے ہیں یہ دہشت گرد ہے ہم نے کیا برا کیا ہے ہم نے ہم ہمارے مدرسے کا کون سا محتمین ان کو دھوکہ دیا ہے ہمارے مدرسے کا کون سا طالب علم اسٹیٹ کے لائٹ کو پھوڑا ہے ہمارے مدرسے کا کون سا ملا روڈ کو جام کیا ہے ہمارے مدرسے کا کون سا پڑھنے والا قال اللہ قال رسول جو ہے سڑک جام کیا ہے پہیا جام کیا ہے بسوں پر پتراؤ کیا ہے اور نیتاؤں کے خلاف زندہ باد مرد باد کہا ہے یہ اپنی ماؤں کی مانتا کی قربانی دے کر باپ کی شفقت کی قربانی دے کر بھائیوں بہنوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر اس کھیل کے شوقوں کی قربانی دے کر جب قوم شراب کے نشے میں مست ہو کر سوتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے جب قوم زنا کر کر بدکاری کر کر چور اچک کے بدماش چوری کا بٹوارا کرتے ہیں اللہ کا عذاب آسمان دنیا پر آتا ہے تو اس مدرسے کا طالب علم کڑاکے کی جنوری اور دسمبر کی سردی کے اندر رات کے ساڑھے تین بجے پونے چار بجے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور جب کلام پاک کھولتا ہے اور پڑھتا ہے علی کل کتاب و لا وفی اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے اس دھرتی سے واپس چلے جاتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جس قوم کے اندر جس قوم کے بچے میرے کلام پاک کو پڑھتے ہو اور جس قوم کے اندر بلال کے لائق حیال الفلاح کہتے ہو وہ قوم عذاب کے لائق نہیں یہ ہندوستان اگر بچا ہے ان مدرسوں کے قال اللہ قال رسول کے سطح میں بچا ہے یہ ہندوستان اگر بچا ہے ان ادانوں کے سطح میں بچا ہے یہ ہندوستان اگر بچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے سطح میں بچا ہے یہ ہندوستان اگر بچا ہے نظام الدین اولیاء کے مزار کے سطح میں بچا ہے یہ ہندوستان اگر بچا ہے بازار قاسمی کے ستے میں بچا ہے یہ ہندوستان اگر بچا ہے انار کے درخت کے سائے کے سطح میں بچا ہے یہ ہندوستان اگر بچا ہے کلمہ پڑھنے والوں کے کلیمے کے سطح میں بچا ہے آج یہ تمہیں دہشت گرد نظر آتے ہیں ارے دوائیوں کے اندر ملاوٹ کر کر جانوں کا سودا کرنے والے یہ امن پسند ہیں ارے چیزوں کے اندر ملاوٹ کر کر انسانوں کی صحت کا کھلواڑا کرنے والے کون سے مدرسے کے اندر ملاوٹ کی تعلیم دی جاتی ہے دھنیا کے اندر کیا دھنیا کے پاؤڈر کے اندر کیا لیپ نہیں ملائی جا رہی ہے کیا مرچ کے پاؤڈر کے اندر اینٹے کا جو ہے پاؤڈر کیا نہیں ملایا جا رہا ہے کیا سیاہ مرچ کے اندر پپیتے کے بیج نہیں ملائے جا رہے ہیں کون سی چیز اس دھرتی کے اندر اصلی ملتی ہے ہمارے حکمرانوں نے جب یہاں پر عدل اور انصاف کا پرچم قائم کیا تھا کیا اس وقت بھی جالی نوٹ چلتے تھے کیا اس وقت بھی گھٹیا چیزیں بکتی تھی کیا اس وقت بھی آئی ایس آئی مار لگا کر نقلی پل سے فروخت کیے جاتے تھے یہ دہشت گرد ہیں جو ووٹ نوٹ کے بدلے ووٹ کا سودا کرنے والے یہ وہ ذرا ممبر کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر یہ رشوت لینے والے یہ زمینیں کھانے والے ارے سانپ اپنی غذا چھوڑ کر نہیں کھا بچھو اپنی غذا چھوڑ کر نہیں کھاتا شیر بھوکا مر جاتا ہے گھاس نہیں کھاتا کئی جانور بھوکے مر جاتے ہیں مردے پر ہاتھ نہیں ڈالتے یہ کیسے حکمران ہے ہم نے گوروں سے حکومت لے کر تالوں کے کیا حوالے کی کہ یہ اینٹا کھا جاتے ہیں یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں جانوروں کے <coughs> راشن کو کھا جاتے ہیں جیل کے اندر رہنے والوں کی جو ہے پنٹ کو کھا جاتے ہیں پلوں کو کھا جاتے ہیں سیمنٹ کو کھا جاتے ہیں تار روڈ کو کھا جاتے ہیں کون سا گھٹالا اس ہندوستان کے اندر نہیں ہے ٹو جی سے لے کر زمین کا گھٹالا چارہ گھٹالا گوشت کا گھٹالا ناشن کا گھٹالا شکر کا گھٹالا نمک کا گھٹالا زمین کا گھٹالا الیکٹریسٹی کا گھٹالا گھٹالوں کا ملک بنانے والے کیا یہ دیش وروی نہیں ہے کیا یہ دہشت گرد نہیں ہے ہم نے کون سا گھٹالا کیا ہماری مسجدوں کے اندر ہمارے اصلاح معاشرہ کے جلسوں کے اندر ہمارے مدارس کے اندر کس کتاب کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے یہ تعلیم دی جاتی ہے من غشنا فلیسا منا جو دھوکہ دے وہ ہماری برادری میں سے نہیں ہے ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ مرے ہوئے مسلمان کو تیز پانی دے کر اس مردار کو تکلیف نہ دی جائے اسے معطر کپڑے دیے جائے اسے تیز جو ہے رفتار کے ساتھ لے کر نہ جایا جائے اس قوم کے اندر مرنے والی عورت کے ناخن کا پردہ کیا جائے اس کے بالوں کا پردہ کیا جائے جو مذہب یہ تعلیم دیتا ہو کہ جو مرغی تم کاٹتے ہو جو جانور تم ذمہ کرتے ہو اس کے آنکھوں کے سامنے تم چھری کو تیز نہ کرنا کہ مبادہ اس کے دل کو تکلیف نہ ہو جائے جس کا پیغمبر یہ تعلیم دیتا ہو کہ ایک صحابی ایک چڑیا کے گھونسلے سے جب بچے کو اٹھا لیتا ہے وہ اتنا رحم دل ہوتا ہے شفقت والا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اگر تمہاری باؤں کے گود سے اگر بچوں کو چھین لیا جائے جو تکلیف ہوتی ہے وہی تکلیف اس چڑیا کی ماں کو بھی ہوتی ہے گھونسلے میں رہنے والی چڑیاؤں کے دل کی رعایت کرنے والا جنگلوں میں رہنے والے ہرن جس کو شکار کیا جاتا ہے اور دودھ پلانے کا وعدہ جو کرتی ہے شیر آپ کے پاس رہبری اور رحمت کے فیصلوں کے لیے آیا کرتے تھے ایسی ذات کے بارے میں ایسی قوم کے ماننے والوں کے بارے میں انگلیاں اٹھانے سے پہلے خود اپنے دامن کے اندر جھانک کر دیکھ لو کہ یہ ملک کیا رشوتوں کا ملک نہیں بن چکا ہے کیا یہ ملک گھٹالوں کا ملک نہیں بن چکا ہے مسلمانوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں سینا ٹھوک کر کہو کہ جس ملک کو ہمارے آبا اور اجداد نے اپنی لہو سے سینچا ہے وہ گھٹالوں کا ملک بنانے کے لیے نہیں ہے کیا انصاف نہیں بکتا ہے یہاں کیا قانون نہیں بکتا ہے کیا جج نہیں بکتا ہے کیا لائر نہیں بکتے ہیں کیا کرسیوں کا سودا نہیں ہوتا ہے کیا زمیروں کا سودا نہیں ہوتا ہے اگر بامبئی اور دلی کے فحاشی کے اڈوں کے اندر اگر ایک رنڈی اپنی شرمگاہ کا سودا کرتی ہے تو اس کی ماں کی صحت کی مجبوری ہوتی ہے اولاد کے معاش کا مسئلہ ہوتا ہے شوہر کے شرابی ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے ان رنڈیوں سے جو رنڈی اپنی شرمگاہوں کا سودا کرنے والے اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ان عدالتوں کے اندر بیٹھ کر جو اپنے ضمیروں کا سودا کر کر مظلوموں کو جیل کے اندر ڈال رہے ہیں اور ظالموں کو کھلے عام بیل دی جا رہی ہے مالیگاؤں کے ان گیارہ مسلمانوں کو پانچ سال تک قید میں رکھا گیا آخر کار اے ٹی ایس نے کہا یہ مظلوم ہے ان کو گرفتار کرنا یہ دارلوم کے دارالفتا نے نہیں کہا یہ مظاہر کے دارالفتا نے نہیں کہا ہمارے کہنے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ کے کلیجے کام جائے کچھ کا بی پی ریز ہو جائے کچھ کے دل کی دھڑکن بڑھ جائے اب آدت بنا لو مسلمانوں اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کا ہر کتا ہمیں دیکھ کر بھوکتا ہے اور دنیا کا ہر سور ہماری طرف دان دکھاتا ہے کیا ہمارے پیغمبر ہی ملے تھے کیا ہماری مسجدیں ہی ملی تھی کیا ہمارا قرآن ہی ملا تھا کیا ہمارے مدرسے ہی ملے تھے کیا ہماری داڑیاں ہی ملی تھی کیا ہمارے امامے ہی ملے تھے سکھ بھی تو اپنے سر پر امامہ ڈالتا ہے سکھ بھی تو اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا ہے ارے یہ کرسچن عورت جو کہلاتی ہے جو چرچوں کے اندر اپنی زندگی گزار دیتی ہے راہی جس کو کہتے ہیں یہ بھی تو اسکارف ڈالتی ہے یہ بھی تو اپنے سر پر دوپٹہ ڈالتی ہے اس کا دوپٹہ کیوں نہیں کھٹکتا یہ سکہ اس کی پگڑی کیوں نہیں کھٹکتی یہ کافر کے چہرے کی داڑھی یہ فلموں میں کام کرنے والے ہیروں کی مچھ اور داڑھی کیوں نہیں کھٹکتی مسلمانوں اب جگ جانے کا وقت آیا ہے جگ جاؤ میں دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے رہا ہوں میں ٹیلیریزم کی تعلیم نہیں دے رہا ہوں صرف صرف ایک ہتھیار کافی ہے وہ ہتھیار ہے اللہ کی عبادت کا آخا کی اطاعت کا ایک ہتھیار کافی ہے جو اللہ کا قرآن ہے وما رمیتا رمیتا از اللہ رما یہ اٹھا کر دیکھو میرے نے حضرات صاحب کرام نے ان اسلام مسلمان دشمن جو ٹیلرسٹ تھے جو دہشت گرد تھے جنہوں نے ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمتیں لگائی تھی اور ان کی قسمت اور پاک دامنی کی چادر کو چاک چاک کرنے کی کوشش کی تھی جن کی تقدس اور جن کی تہارت کی قسمیں قسمیں آسمان کے فرشتے کھانے والے تھے ان کے لیے آئٹم بم کی ضرورت نہیں ان کے لیے اے کے فورٹی سیون کی ضرورت نہیں آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں لشکر طیبہ جیسے محبت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم اللہ کے بن جاؤ اگر تم نبی کے غلام بن جاؤ اگر تم قرآن کو سینے سے ایک مرتبہ لگا لو اگر تم امریکی تہذیب و تمدن کے اوپر پیشاب کر دو اگر تم فلم میں کام کرنے والے کتوں کو تلا سے مغلزہ دے دو اگر تمہاری مائیں اور بہنیں رابعہ بسری کے نقش قدم پر چلی جائے اگر تمہاری ماں اور بہنوں کے سروں پر امی جان عائشہ سے عفت و عصمت کی چادر آ جائے اگر تمہاری ماں اور بہنیں حضرت افسا حضرت خولا بن جائے ہمیں کسی جیش کی ضرورت نہیں ہمیں کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہمیں کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ کا اس کام کر اللہ کا عذاب نے اس قوم کو و نابود کیا ہے وہ سبود الدینہ جاب سکرہ بلواس وہ فراؤن اوتاد الدین تغوفل بلا فرعون کو ہم نے کون سے ان سے مارا تھا نمرود کو ہم نے کون سے ہتھیار سے مارا تھا ہم نے قارون کو کون سے لشکر سے مارا تھا ہم نے بنو اسرائیل کے ظالموں کو قوم سے کیمیکل ہتھیار سے مارا تھا ہم نے قوم ثبوت کو ہم نے قوم آگ کو ہم نے قوم نوح کو ہم نے قوم لوت کو ہم نے قوم سے ہتھیارات سے مارا تھا قوم سے کیمیکل سے مارا تھا کیا القاعدہ اس وقت تھا کیا طالبان اس وقت تھی کیا جیش اس وقت تھی کیا لشکر طیبہ اس وقت تھی اس وقت بھی خدا ہمارا حامی اور مددگار اور ناصر تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا تم نے خدا کو پہچان پہچاننا چھوڑ دیا تم نے اللہ کی طاقت کو پہچاننا چھوڑ دیا تم نے نبی کی عزمت کو جاننا چھوڑ دیا تم نے اسواک کی قدر قیمت کو جاننا چھوڑ دیا کسی وسواک سے ہم نے ایک لشکر کو شکست نہیں دی ہم نے وضو کے لوٹے سے وقت کے بادشاہ شاہ جہاں کے تخت کو اس کے پائے کو ہم نے اندام نہیں کیا تھا واقعہ سنیے گا کہ شاہ جہاں نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا تھا شاہ ہر دربار کے اندر سیکولر ملا ہوتے ہیں ہر زمانے کے اندر سیکولر اور جمہوری مولوی ہوتے ہیں وہ چڑھتی سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ حالات کے تحت آپ کو کبھی کہیں گے انٹرسٹ جائز ہے کبھی کہیں گے ماڈرن اسکارف جائز ہے کبھی کہیں گے ٹی وی رکھنا مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے کبھی کہیں گے کشکشی اور کچی داڑھی رکھ سکتا ہے اور جنس پینٹ جو امریکوں کی یہود و نصارہ کی ان کے احترام کی اترن ہے وہ پھینک سکتا ہے ہر زمانے کے اندر سیکولر اور جمہوری یہ مفاد پرست علماء اکبر کو جو ہلاک کیا اکبر بادشاہ کو جو تباہ کیا یہ دو ہی تو ملا تھے جو وقت کے عالم تو تھے اور بڑے ماہر تو تھے لیکن یہ سیکولر ملا تھے انہوں نے تباہ کیا برباد کیا الغرض شاہجہاں کو اس وقت کے سیکولر علماء نے کہہ دیا کہ بادشاہ آپ کے لیے ریشم حلال ہے تو اس وقت ملا جیمن رحمت اللہ علیہ جو شاہجہاں کے صاحب زادے حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم تھے مسلمانوں مسلمانوں میں جذبات کو بھڑکا کر آپ کے قدم غلط طرف لے جانے کے لیے نہیں آپ کو میں اللہ کے کعبے کی کھٹی سے باندھنے کے لیے آیا ہوں میں آپ کو نبی کے روزے کی جالی سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے آیا ہوں میں آپ کو وائٹ ہاؤس کی چمک دمک ہماری امت محمدیہ کے پیشاب کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی میرے رب کی قسم یہ بتانے کے لیے آیا ہو میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا کہ باطل طاقتیں باطل قوتیں ہماری ایک دعا کے سامنے ہماری ایک تصویر کے سامنے ہمارے ایک نعرے کے سامنے ہمارے ایک وضو کے لوٹے کے سامنے ہمارے ایک اللہ کے دربار میں سجدہ کر کر اللہ کو گڑ گڑا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور اللہ کو منوانے کے سامنے میرے اللہ کی قسم ان طاقتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے ان قوتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے پڑھے ایک مرتبہ الم ترا کئی رب کا دیا سابل فیل الم اجال کئی دہم فی تدلیل تیرن ابابیل ترمیم ترمی جی میرے اللہ وہ ابابیل پرندہ اس وقت اس امت کا اس قوم کا سات سال کا پانچ سال کا بچہ ابابیل کو اپنی مٹھی میں مار سکتا ہے وہ کنکری ایک چٹکی کے اندر ایک قوت کے ادنا جھٹکے کے اندر اس کا کھلواڑا کر سکتا ہے میرے رب نے اس قوم کو ابابیل کے ذریعے سے ہلاک نہیں کیا تھا میرے قوم نے ان کنکریوں کو بم بنا کر آئٹم بم بنا کر ان کو نیست نابود نہیں کیا تھا وہ ابابیل وہ ابابیل ہماری مدد کے لیے آ سکتے ہیں یہ کنکریاں یہ کے وادی کا یہ ذرات یہ آئٹم بن سکتا ہے یہ بارود بن سکتا ہے تم اپنے گھر کے اندر نہ رکھو تم نہ رکھو اے کے فورٹی سیون تم ڈنڈا بھی مت رکھو تم لاٹھی بھی مت رکھو تم وضو کا لوٹا رکھ لو تم تصویر کے دانے رکھ لو تم اپنی پیشانی کو سجدے کے نور سے منور کر دو تم اپنے چہرے کو سوا لاکھ پیغمبروں کے نور سے اتنا منور کرو کہ آسمان کے فرشتے کہہ اٹھے سبحانہ منزین الرجال بلوہ پاک ہے وہ صاحب جس نے اس امت کے نوجوانوں کے چہروں کو داڑھی سے مزین کر دیا داڑھی سے معطر کر دیا داڑھی سے منور کر دیا صرف داڑھی کا سوال ہے صرف قرآن کا سوال ہے مسلمانوں صرف اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا سوال ہے بہرحال جب شاہ جہاں نے یہ اعلان کیا کہ ریشم کا کپڑا میرے لیے جائز ہے تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد انہوں نے فتوا دے دیا کہ بادشاہ نے یہ کام کر کر اور حرام کو حلال سمجھ کر کفر کا ارتکاب کیا ہے بادشاہ کو تجدید ایمان کرنا چاہیے بصورت دیگر بادشاہ کا قتل ہونا چاہیے یہ بات جب شاہجہاں کے دربار میں پہنچی شاہجہاں لرس گیا اور پھر ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ تم کیا یہ فتوا آ کر یہاں جمعہ میں بیان کرو گے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ملا جیون کام جائے گا مسلمانوں حق کی الغار حق کی طاقت حق کی قوت خدا کی مدد خدا کی نصرت اور قرآن کے پاروں کی قوت نبی کی سنتوں کی طاقت اس سے بڑھ کر ایمان بناؤ ایمان بناؤ ایمان بناؤ ڈرون تیارے اس کے سامنے بیکار ہیں ایک ہتھیار اس کے سامنے بیکار ہیں ماس اور موبس کے پسینے اور پیشاب کے قطرے کو خطرے کو نہیں لگ سکتے امریکی بند اور جو ہے برطانیہ کی طاقتیں اور قوتیں بن کر تو دیکھو ماس بن کر تو دیکھو موبس بن کر تو دیکھو سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر تو دیکھو ٹیپو سلطان بن کر تو دیکھو محمد بن قاسم اور کہو باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ چل کر دیکھو میرا رب دوڑ کر نہ آئے میرے منہ پر تھوک دینا ایک قدم بڑھاؤ میرا رب دس قدم نہ آئے میرے منہ پر تھوک دینا دوڑ کر آؤ میرا رب سینے سے نہ لگائے میرے منہ پر تھوک دینا جس نے وحشی کو قبول کر لیا جس نے حضرت سفیان کو قبول کر لیا جس نے مکے کے وحشیوں کو مکے کے درندوں کو قبول کر لیا جس نے جو ہے قبر کھود کر اپنی ماں کی بلتکار کرنے والے ایک عاشق کو اس کی توبہ کو قبول کر لیا کیا مسلمان تیرے قدم کو میرا رب قبول نہیں کرے گا تیری رات کے تحجد کے سجدوں کو میرا رب قبول نہیں کرے گا تیری تصویر بیکار چلی جائے گی تیری قربانی بیکار چلی جائے گی تیرا نعرہ بیکار چلا جائے گا ارے اٹھ کر تو دیکھ تو نے دنیا کے فارمولے اپنا ہیں ایک مرتبہ میرے رب کے رحمت کے فارمولے کو اپنا کر دیکھ لے ایک مرتبہ میرے محبوب جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کے قطرے کو سامنے رکھ کر دیکھ لے ایک مرتبہ میرے محبوب کے تڑپنے اور بلکنے کے منظر کو آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھ لے ایک مرتبہ امی جان عائشہ کے گھر کے اندر فقر و فاقہ کی شکلوں کو آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھ لے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے روٹی کے آدھے ٹکڑے کو اٹھا کر آنسو کے قطرے کے ڈب زمانے کے منظر کو آنکھ کے سامنے لا کر دیکھ لے ایک مرتبہ حضرات حسنین کے حضرت حسن حسن حسین جو سیدہ سواری جنتی الحسن الحسین ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے جب بھوک کے لیے تڑپے دل کے تھے حضرت بی بی فاطمہ نے ہنڈیا کے اندر گرم پانی کے اندر کم کریوں کے ابالنے کے منظر کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر دیکھ لے ایک مرتبہ محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال مبارک کے وقت جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے حضرت صدیق اکبر داخل ہوئے فرمایا کہ بیٹی عائشہ کیا گھر کے اندر اندھیرا کیوں ہے چراغ تو ہے اور جلاتے کیوں نہیں امی جان نے رو رو کر کہا تھا ابو چراغ کے اندر تیل تھا لیکن محمد کے گھر میں و پاکی کی وجہ سے کل روزے میں افطاری میں نہ کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی صاحب دادی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے اسے اللہ مالا کا سن تو کہہ کر اسی کو پی لیا دیا تھا میں تجھے محمد کے گھروں کے پاکوں کو آنکھوں کے سامنے لا کر اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں تجھے حضرت حسین کے جسم کے ٹکڑے ہونے کے اس منظر کو تیرے آنکھوں کے سامنے لا کر اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تجھے حضرت فاطمہ کے طرف نے حضرت حسین کے طرف نے حضرت فاطمہ کے فخر و پاکے ابھی جان پروادی تھی آج تیرے گھروں کے اندر آج تیرے گجرات کے دسترخوان کو دیکھ کر مجھے نبی کا دسترخوان یاد آ جاتا ہے آج تیرے گجرات کی مہمان نوازی کو دیکھ کر اللہ تجھے دنیا میں بھی نوازے اللہ تجھے آخرت میں بھی نوازے اللہ تجھے مہمان اور عالموں کے اکرام کے بدلے میں تیری مصیبتیں دفع کرے لیکن مجھے میرے محبوب کا دسترخوان یاد آ جاتا ہے امی جان یاد آ جاتی ہے کہ امی جان نے اپنے ایک رشتے دار کو کہا تھا بیٹے محبت کے گھر میں چولہا جلے ہوئے ایک چاند گزر گیا دوسرا چاند گزر گیا تیسرا چاند گزر گیا یعنی عربی تین پہلے گزر گئے نبے دن گزر گئے میرے محبوب کے گھر کے اندر چولہا جلنے کی نہیں آئی آقا کی اس جوہے روزے متحرا جس کی تقدس جس کی تہارت اور جس کی پاکزی جس کی جس کی کی پاک قسمیں آسمان کے فرشتے اور جنت کی ہورے جس کی قسمیں کھایا کرتی تھیں اور جس کے لیے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت کو نازل پر بہایا القبی صاحب القبی سینا القبی علی القبی سات وہ تیبات الطیبینا وہ یہ امی جان جس کے لیے کلام پاک کی آیت نازل ہوئی آج عورت اپنے خامن کی ناشکری آج عورت اللہ نے جو نیبتیں دی اللہ نے جو مال دیا اللہ نے جو دولت دی اللہ نے جو کپڑے دیے ساری زندگی ناشکری ساری زندگی خامن کی نافرمانی ساری زندگی شکوے گائے تھے میری امی جان میری امی جان میری امت کی بیٹی حضرت عائشہ کے اس منظر کو یاد کر لینا کہ اپنے خاندان کے ایک بچے کو کہا بیٹے میں تیرے حق میں دعا کروں گی قیامت کے دن تیرا دامن پکڑ کر تیری انگلیاں پکڑ کر بھائی تجھے جنت میں داخل کرو گی محمد کے گھرانے پر احسان کرنا وہ بچہ رونے لگا ابھی جان کیا بات ہے لگے بیٹے جاؤ کہ مدینے کی گلیوں کے اندر کوئی سوکھا کھجور مل جائے لے کر آنا آج نبے دن محمد علیہ وسلم کے پیٹ میں کوئی چیز داخل ہوئے آج نبے دن ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جلے ہوئے کیا ملتا ہے مسلمان تجھے داڑھی بڑھا کر کیا ملتا ہے تجھے میرے محبوب کا دل دکھا کر کیا ملتا ہے تجھے مسلمان جو اللہ کا واسطہ اللہ کے نبی کا واسطہ مسلمان داڑھی بڑھانا بند کر دے سنتوں کی قدر کر لے نماز کو قائم کر دے میری ماں میری امت کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوتی ہے جب تجھے ریڈیو کی حالت میں دیکھتے ہیں فلم میں کام کرنے والوں کی حالت میں تجھے دیکھتے ہیں میرے نبی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جسم لہو تھا اور آپ کی چادر مبارک آپ کی چادر مبارک لہو کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی تو فرمایا اے اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم یہ کیا حالت ہے کیوں آپ کی چادر مبارک خون کی وجہ سے سرخ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سنتوں کا قتل کرتی ہے تو میرا سینے پر چھید پڑ جاتا ہے میرے سینے پر سوراخ ہو جاتا ہے میرا سیاہ زخمی ہو جاتا ہے میرے محبوب جو تیرے لیے روتے تھے تیرے لیے تڑپتے تھے اگر ان کو اجازت دی جاتی بہت کا پہاڑ سونا بنا کر ان کے قدموں کے اندر ڈال دیا جاتا کہا کہ بیٹے جاؤ سوکھا کھجور مل جائے تو لے کر آنا محمد کا گھرانا نبے دنوں سے بھوکا ہے محمد کا گھرانا نبے دنوں سے بھوکا ہے جاتا ہے بچہ خالی ہاتھ آتا ہے امی جان پر ہے کہ جاؤ اگر اگر تمہیں بیج بھی مل جائے کھجور کی وہ لے کر آنا وہ پھر خالی ہاتھ آتا ہے امی جان کھجور کی گٹلی بھی نہ ملی بیج بھی نہ ملی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہے وہ سہارا امی جان امی جان اگر آج آپ ہوتی ہمارا خون بیچ کر لہو بیچ کر آل اور کو بیچ کر آپ کی یہ حالت ہونے نہیں دیتے ابھی جان ابھی جان کیا حالت تھی اس امت کے لیے کیا آپ نے روایت چاہیے ہو تو خدا میرا مواخذہ کرے گا ابھی جان نے فرمایا جاؤ جاؤ مدینے طیبہ کا اونٹ جو لید ڈالتا ہے اور جو گوبر کرتا ہے اس کو لے کر آنا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جس کے تقدس جس کے تہارت جس کی عصمت اور جس کی عفت اور جس کی پاک داوری کی قسم قرآن نے کھائی ہے آج پر اپنی جان دے کہ آج محمد کی بیوی اسے پانی میں ڈال کر اوپر کے پانی کو پی کر اپنے جہن اپنے پیٹ کی جو ہے بھوک کو بٹھا دے اللہ اکبر کیا ملتا ہے میرے بھائی کیا ملتا ہے تجھے کیا ملتا ہے نبی کا دل دکھا کر کتنی قربانیاں دی اور کتنا اس امت کے لیے روتے تھے آج تیری آخری رات ہے نبی کی نافرمانی کی آج تیری آخری رات ہے بے پردگی کی آج تیری آخری رات ہے گھروں میں ٹی وی چلنے کی آج تیری آخری رات ہے تیرے موبائل کے اندر ان فلمی حرام زادوں کی رنگ ٹون رہنے کی آج تیری آخری رات ہے داڑھی مڈانے کی آج آخری تیرات ہے تیری نبی کی اور اسلام کی معصیت کی آج کے بعد تم مرتا مر جائے گا لیکن نبی کی نا نہیں کرے گا آج کے بعد تم مرتا مر جائے گا لیکن سنتوں کے جنازے نہیں نکالے گا آج کے بعد میری اماں میری اماں تم مرتی مر جائے گی بے پردہ نہیں جائے گی ٹی وی نہیں دیکھے گی ان فلموں میں کام کرنے والی حرام زادی رنڈیوں کی تو نقالی نہیں کرے گی امی جان امی جان ایک مرتبہ تحجد پڑھ کر تو دیکھ ایک مرتبہ کلام پاک کے چہرے کو دیکھ کر تو دیکھ ایک مرتبہ میرے محبوب پر درود کا نذرانہ بھیج کر تو دیکھ اللہ تیرے چہرے کو میرے رب کی قسم چاند و سورج سے زیادہ منور نہ کرے اور ستاروں سے زیادہ چمکدار نہ کرے وہ روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ حسن دے گا کہ جنت کی ہور جب جب جنت میں جائے گی تو تیرے چہرے کے حسن کو دیکھ کر وہ رش کریں گی اے اللہ ہمیں حور نہ بنا کر مومن عورت بنا دیا ہوتا اللہ نے تجھے کلمہ دیا اللہ نے تجھے تحجد دی اٹھ کر تو دیکھ پڑھ کر تو دیکھ میری ماں آج تو مزاروں پر جاتی ہے آج تو پلیتے لینے جاتی ہے آج تو مجاوروں کے پاس جاتی ہے عاملوں اور جادوگروں کے چکر کاٹتی ہے میری اماں ہی تو تھی کہ کہا تھا یا مریم انا لکی ہاضا کے غیر وقت کے اندر بے موسم کا پھل جب حضرت زکریہ نے دیکھا تھا تو یہ پوچھا تھا کہ اے مریم اس وقت تو آم کا سیزن نہیں امرود کا انگور کا سیزن نہیں بے موسم کا پھل تو لانے والی آج تو اولاد کے لیے رو رہی ہے آج تو قابل کے لیے رو رہی ہے تو اللہ کی ہو جا من کان اللہ کان اللہ نوجوان تو اللہ کا ہو جا میرے بھائی تو اللہ کا ہو جا یہ دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا نہ فرون کا نہ قارون کا نہ شداد کا نہ حامان کا نہ امریکہ کا نہ برطانیہ کا نہ اس زمین کے پجاریوں کا نہ اپنوں کا نہ پرایوں کا اس سرزمین نے اور اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا اسی گھر سے تیری لاش نکل جائے گی اسی گھر سے اندر تجھے موتا کا غسل دیا جائے گا اسی سردی کے اندر تجھے منہا خلقناکم کہہ کر مٹی ڈال دی جائے گی نہ تیری بیوی تیرے ساتھ آئے گی میری اماں تیرا خامن تیرے ساتھ نہیں آئے گا تیری اولاد تیری ساتھ نہیں آئے گی تیرا جرو کا غلام شوہر تیرے ساتھ نہیں آئے گا من رب کا اما دینوں کا کا جواب تجھے دینا پڑے گا میری اماں من کر نکیر کے سوالوں کا جواب تجھے دینا پڑے گا میری اماں تیری نمازوں کا جواب تجھے دینا پڑے گا تجھے خدا کا واسطہ تجھے نبی کا واسطہ تجھے اولیاء کا واسطہ تجھے امی جان عائشہ صدیقہ کا واسطہ بیوی فاطمہ کا واسطہ امی جان امی جان تو نیک بن جا تیری کوک سے جنم لینے والی اولاد نیک بن جائے گی تو ولیا بن جا تیری کوک سے جنم لینے والی اولاد بلی بن جائے گی تو صالحہ بن جا تیری کوک سے جنم لینے والی اولاد مجاہد اور غازی بن جائے گی میری اماں پھر کوئی کافر کوئی مشرق کوئی عیسائی کوئی نسارا کوئی اسرائیلی کتا ہمیں دیکھ کر نہیں بھوکے گا میری اماں کوئی نگاہ تیری تیری کی طرف غلط نہیں اٹھے گی میری اماں اگر کوئی انگلی بیت المقدس کی طرف بابری مسجد کی طرف اٹھے گی اس قوم کا ماں اور ماں بھی ان کا انتم سنسکار کر دے گا میری اماں اگر کسی مدرسے کی طرف کسی مسجد کی طرف کسی ملا کی طرف اور کسی مظلوم کی طرف یہ قانون کے رکھ والے اگر دہشت گردی کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ انگلیاں اٹھنے سے پہلے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا آنکھوں کو دیکھنے سے پہلے یہ انگلیاں تیر بن کر ان کے آنکھوں کے اندر دھسا دیے جائیں گے اللہ کے لیے نوجوانوں اللہ کے لیے نوجوانوں اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور اور احساس کمتری چھوڑو بزدلی چھوڑو اللہ کا واسطہ اللہ کے نبی کا واسطہ کعبے کا واسطہ دیکھو دیکھو دیکھو اگر سن سکتے ہیں تو سنو میرے محبوب رو رہے ہیں سن سکتے ہو تو سنو حضرت حسن رو رہے ہیں سن سکتے ہو تو سنو حضرت حسین حضرت صدیق حضرت فاروق رو رہے ہیں سن سکتے ہو تو سنو حضرت حمدہ کا لاشا تڑپ رہا ہے اگر دیکھ سکتے ہو تو دیکھو کربلا کی سرزمین کے اندر اہل بیت بخشے بخشائے تھے رضوان اللہ تعالیٰ ان کے لیے نازل ہوا تھا دیکھو ان کے خون کو دیکھو ان کی پیاس کو دیکھو ان کے حلق میں تیر کے چبنے کو دیکھو اللہ کا واسطہ اللہ کے نبی کا واسطہ نوجوان نوجوان تیرے سامنے میں جھولی پھیلاتا ہو اے مسلمان اے میری ماں اے میری امت کی بیٹی بیٹی میں تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں آج کے بعد یہ سورج تجھے داڑھی مڈاتا ہوا نہیں دیکھے گا آج کے بعد یہ زمین تجھے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ہمیں کسی ایٹم بم ہمیں کسی ہتھیار ہمیں کسی بم کی ضرورت نہیں ارے ارے مردے کو مارنے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت ہے ارے کلمہ پڑھنے والے کی مثال زندہ کی طرح ہے اور کلمہ نہ پڑھنے کی مثال مردہ کی طرح ہے نماز پڑھنے والے کی مثال زندہ کی طرح ہے نماز نہ پڑھنے والے کی مثال مردہ کی طرح ہے قرآن رکھنے والی قوم زندہ ہے قرآن نہ رکھنے والی قوم مردہ ہے کعبہ رکھنے والی قوم زندہ ہے کعبہ نہ رکھنے والی قوم مردہ ہے قبلہ رکھنے کرنے والی قوم زندہ ہے اور مرغیوں کی پوجا کرنے والی قوم مردہ ہے مردے کو مارنے کے کے کے لیے اے فارٹی سیون کی کی ضرورت ضرورت نہیں وضو لوٹے ہے ملا جی رحمت اللہ علیہ نے کہا شاہجہاں جمعہ کی محفل میں کہیں یا تنہائی میں کہیں شاہجہاں سمجھ رہا تھا ایک مولوی ہے ایک ملا ہے ڈر جائے گا خوف کھا جائے گا آؤ جمعہ میں کہو جمعہ میں جب آئے اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے کہا ریشم حرام تھا حرام ہے حرام رہے گا عوام کے لیے رعایا کے لیے حاکم کے لیے محکوم کے لیے جو حلال سمجھ کر پہنے گا وہ کافر ہو جائے گا اور واجب القتل ہے یہ کہنا تھا مجلس کے اندر سناٹا تاری ہو گیا عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی اور سمجھ گئے کہ اب ملا جیون کا سب قلم کر دیا جائے گا بادشاہ وقت ہے وہ جو چاہے کرے جس کو چاہے سلی پر لٹکا دے جس کے چاہے گردن پر تلوار چلا دے جس کو چاہے زندہ کے حوالے کر دے اب کپ کپی تاری ہو گئی لیکن حق بات اپنے اندر طاقت رکھتی ہے حق بات اپنے اندر قوت رکھتی ہے قرآن کی آیتیں اپنے اندر قوت رکھتی ہے قرآن کی تصبیحات اپنے اندر قوت رکھتی ہے یہ درود اپنے اندر طاقت رکھتا ہے یہ نعرہ اپنے اندر قوت رکھتا ہے یہ سور فاتحہ یہ سور فرق یہ سور ناس یہ انا کل کلکوثر یہ المترا کیفا پالا یہ یاسین یہ تاہا یہ مزمل یہ مدثر اور یہ کافا یا انسان اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں اپنے اندر رکھتے ہیں مردہ قوم کو مارنے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں یہ جب ملا جیون نے کہا خود بادشاہ پر کب کبھی تاری ہو گئی لگ رہا تھا کہ مجمع اٹھ کر کہیں اس کو قتل نہ کر دے ننگے پیر اپنے جو ہے محل کی طرف بھاگ کر چلا گیا اب ملا جیون نواز سے فراغت حاصل کی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو فکر دامن ہوئے گئے اور جا کر ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت فتوے سے عارضی طور پر رجوع کر لیجیے اور کہہ دیجیے کہ مجھے مجمع کے سامنے فتوا سنانے کی ضرورت نہیں تھی جس بات آ کر سنا دیا ملا جیون تو ملا جیون تھا متقی تھا تھا مسلمانوں تقوی کی لاٹھی ہمارے لیے کافی ہے مسلمان مسلمانوں ذکر کا اٹمبم ہمارے لیے کافی ہے مسلمانوں وضو کا لوٹا ہمارے لیے زہریلی کیمیکل بن کر کام کرے گا مسلمانوں اس اس تصویر سے ہم نے قلعوں کو پتا کیا ہے میں دہشت گردی کی تعلیم دہی مودی اور مودی کے باپ کو سنا دو اڈوانی اس کے خاندان کو سنا دو ٹھاکرے ان کی نسلوں کو بتا دو اسلام امن پسند مذہب ہے اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے اس ملک کے اندر مسلمانوں نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے اس ملک کے اندر امن پسندی کا ثبوت دیا ہے ہم لڑیں گے وضو کے ساتھ ہم لڑیں گے نماز کے ساتھ ہم لڑیں گے تصویر کے ساتھ ہم لڑیں گے تہجد کے ساتھ عالمگیر جی رحمت اللہ علیہ جب گئے ملا جیون کو کہا اگر بادشاہ کو تخت پر ناز ہے بادشاہ کو اپنی قوت پر اپنی سپاہیوں پر اپنے فوج پر اپنی ملٹری پر ناز ہے تو جا کر کہہ دو بادشاہ کو کہ ملا جیون کو اپنے وضو کے لوٹے پر ناز ہے میرے اور آپ کے آخا کائنات کے مولا نے برہت المؤمنین کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے اس ہتھیار کو تو نے بھلا دیا ہے مومن اس ہتھیار کو تو نے بھلا دیا ہے وضو کر کر دیکھ لے وہ دنیا کا کون سا تیر ہے جو تیرے جسم کے اندر ہو جائے گا وضو کر کر کر ذاکر بن جا فجر کی نماز پڑھ اللہ کی حفاظت میں چلا جا وہ دنیا کی کی کارخانے کون سی تلوار ہے جو تیرے گردن کے اوپر چلے گی وہ کون سا آئٹم ہے تجھے نیست نابود کرے گا گیارہ سال تک یہ امریکہ کیا اسامہ کی خاص شانتا نہیں تھا جب سب کچھ اس کے پاس ہتھیار کیمیکل اور اس کے پاس سیارے جو زمین کے اندر بہنے والی ندیوں کو زمین کے اندر کے معدنیات کو زمین کے اندر کے ذرات کو پہچانتے تھے ایک اسامہ کا گھر ایک اسامہ کا جسم اسے نظر نہیں آیا بچانے والی ذات اللہ ہوتی ہے امریکہ فیل ہو جاتا ہے برطانیہ فیل ہو جاتا ہے امراہ کی طاقت شکست کھا جاتی ہے قوم سمود ہار جاتی ہے قوم آگ پر خدا کا آزاد آ جاتا ہے قوم لوٹ کی بستی پلٹ جاتی ہے قوم پانی کے اندر غرق ہو کر تندور میں آگ کے بجائے پانی کے چشمے ابلنے لگتے ہیں تو قدم تو بڑا کر تو دیکھ تو آگے بڑھ کر تو دیکھ ایک مرتبہ تو قرآن کو سینے سے لگا کر تو دیکھ تو ازمایا تو نے کولگیٹ کو ازمایا تو نے واشنگ مشین کو ازمایا تو نے ومل کی جو ہے ریمانڈس کے کپڑوں کو آزمایا تو نے ان فلموں میں کام کرنے والے یہ سیاسی کتوں کے زندہ باد آباد کے حربوں کو آزمایا ایک مرتبہ میرے مدنی آقا کے فارمولے کو آزما کر دیکھ لے ایک مرتبہ رب کعبہ کے فارمولے کو آزما کر دیکھ لے ان تنسر اللہ انسر کم وہی سب بھی تقدام ایک قدم تو آ کر دیکھ میرا رب دس قدم نہ آئے تو چل کر دیکھ میرا قدم میرا رب نہ دوڑے پھر دیکھ لینا میں زندہ ہوں تو میرے منہ پر چپل مار دے گا اور میں مر جاؤں میرے قبر پر پیشاب کر دے گا اگر یہ بات جھوٹ ہو ہو اٹھ جا جب جا حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر شاہ جہاں کو اپنے تخت تاج پر ناز ہے ملا جیون کو وضو کے لوٹے پر ناز ہے اٹھا عالمگیر وضو کا لوٹا اٹھا دیکھتا ہوں کہ آج حدیث جیتتی ہے یا شاہ جہاں کا تخت جیتتا ہے عالمگیر جانتے تھے وضو کی طاقت کیا ہوتی ہے وضو کی قوت کیا ہوتی ہے عالمگیر ننگے پیر شاہ جہاں کے پاس گئے اور شاہ جہاں سے کہنے لگے ابا حضور جہاں بنا اللہ کے لیے ملا جیون سے معافی مانگ لیجئے وضو ختم ہونے کو ہے میرے رب کی قسم وضو ختم ہو جائے گا ہاتھ اٹھ جائے گا نہ یہ تخت رہے گا نہ یہ تاج رہے گا نہ پہننے والا شہنشاہ رہے گا اس وضو نے وہ ہی تاری کی شاہ جہاں الٹے قدم ملا جیون کے دربار میں آیا اور قدموں کے اندر گر گیا اور اس نے معافی مانگ لی مسلمان وضو کی طاقت نہیں جانتا قرآن کی طاقت نہیں جانتا علی بتی روم کو تو نہیں جانتا ان تنسر اللہ تو نہیں جانتا کامیابی کے وعدے ہمارے لیے ہے سر بلندی کے وعدے ہمارے لیے ہیں شہنشاہوں کے تاج کے وعدے ہمارے لیے ہیں خیر امت کا وعدہ ہم ہیں امت وسط ہم ہیں بہترین اس امت کے اس قوم کے اللہ کی مخلوق کے اندر سردار ہم ہیں اٹھ جا اس تاج کو پہن لے خودی کو کر بلند بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے ایک مرتبہ قرآن کو تھام لے ایک مرتبہ حدیث کو تھام لے ایک مرتبہ میرے محبوب کے دامن کو تھام لے ارے ارے تو تو تیری ماں مسلمان تیرا باپ مسلمان تیرا نام سلیمان تیرا نام عیسا تیرا نام موسا تیرا نام یاقوب تیرا نام لوت اور تو مسلمان خاندان خلیلا مسلمان قرآن پر ایمان حدیث پر ایمان مسلمان مسلمان عبداللہ ابن ابئی ابن سلول منافق نہیں تھا منافقوں کا سردار تھا تو نہیں جانتا وقت تنگ ہو رہا ہے یہودی کو وہ عذاب نہیں عیسائی کو وہ عذاب نہیں نصارہ کو وہ عذاب نہیں بش کو وہ عذاب نہیں ٹونی بلیر کو وہ عذاب نہیں ٹھاکرے اڈوانی کو وہ عذاب نہیں فلم میں کام کرنے والے کتے سور کھانے والوں کو وہ آزاد دے ہی لمحہ بیٹھے ہیں ان کی دستار کا واسطہ دے کر ان کی فضیلت کا واسطہ دے کر ان کی سندوں کا واسطہ دے کر ان کو پوچھ لے قسم دے کر کہ ان المنافقین فدر کے اسفلی من النار کا کیا مانا ہے کیا مطلب ہے کہ منافق کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا منافق جہنم کے ایسے گڑے میں جائے گا کہ کچھ جہنم روزانہ ستر مرتبہ اس سے پناہ مانگے گی یہ منافقی نہیں نہیں منافقوں کا سردار تھا میں بات کو سمیٹتا ہوں میں بات کو مختصر کرتا ہوں ارے ارے رکھ کر گھبراتا ہے داڑھی رکھ کر گھبراتا ہے قرآن رکھ کر گھبراتا ہے میرا متفع رکھ کر گھبراتا ہے الفاظ رکھ کر گھبراتا ہے صفا مروا رکھ کر گھبراتا ہے حکیم رکھ کر گھبراتا ہے رکنے یمانی حضر حضرت کو رکھ کر تو گھبراتا ہے ڈرتا ہے تو نوزے کی جالی کو رکھ کر جنت البقی کو رکھ کر ریاض الجنہ کو رکھ کر صدیق کو فاروق کو رکھ کر پیران پیر کو رکھ کر غوث سے پاک کو رکھ کر محدثوں کو رکھ کر مفسروں کو رکھ کر حافظوں کو رکھ کر حدیثوں کو رکھ کر دارلوم دیوبند کو رکھ کر اکابرین کو رکھ کر شہدا کے لہو کو رکھ کر حضرت حمزہ کے جگر کو رکھ کر حضرت حسین کے جگر کو اور لہو کو رکھ کر کربلا کی سرزمین کو رکھ کر عہد کے مارکے کو رکھ کر بدر کے باریکے کو رکھ کر تو گھبراتا ہے تو نہیں جانتا تو نہیں جانتا میں نے شروع بیان کے اندر کہا تھا کہ انسان جس چیز کی ویلو نہیں جانتا عظمت نہیں جانتا اس کی قدر بھی نہیں کرتا اس کی منزلت بھی نہیں کرتا آ آ تو پوچھ روایتوں سے وہ رئیس المنافقین جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا کہ جس کے بارے میں کہا جا کل نشد ان منافک رسول اللہ اللہ عالم ان کالا رسول ان المنافقین منافیقین ایک نمبر کے جھوٹے ان المنافقین من النار جہنم کے نچلے طبقے میں اور جب ادھر جائے ادھر کی کہیں ادھر آئے ادھر کی کہیں کون سی تکلیف نہیں پہنچائی تھی کون سا انہوں نے اذیت نہیں پہنچائی تھی کون سا دھوکہ انہوں نے نہیں دیا تھا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول جب مر گیا تو ان کے بیٹے صاحب زادے مومن اور مسلمان اور آخا کے غلام اور امتی بن چکے تھے جانتے تھے کہ قبر کے اندر اس کو تو پٹنا ہی ہے بے شر کے اندر رسوا ہی ہے پل سراغ پر گر کر یہ جہنم کے اندر سام بچھو اجدوں کی غذا بنے گا جانتے تھے لیکن آخا کے دربار میں گئے باپ کی حمیت باپ کی شفقت شفقت جو ہے ان کے دل کے اندر جوش ماری آخا کے دربار میں گئے فرمایا آخا کیا قرآن کی آیت برحق نہیں ہل جزاؤ الا الحسان احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے میرے ابا نے جب ایک یہودی نے آپ کو قرض دیا تھا اور تقاضا کرنے لگا اور آپ کو تکلیف دینے لگا اس موقع پر میرے ابا عبداللہ ابن نے ابن سلول نے آپ کا تعاون کیا تھا آپ کی مدد کی تھی اس وقت کا احسان کا بوجھ آپ کے اوپر باقی ہے میں کچھ نہیں مانگتا مانگا بھی تو کیا مانگا مانگا اے اللہ کے نبی میرا ابا مر چکا ہے اس کے کفن کے لیے آپ کی چادر مبارک عنایت فرما دیجیے جس کو قرآن نے کہا ان اللہ لہم تم نماز جنازہ تو کیا پڑھاؤ ستر مرتبہ بھی تم استغفار کرو اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا آج اس کے لیے چادر کی بھی بطور کفن کے مانگی جا رہی ہے دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علماء یہ شیخ الحدیث صاحب یہ حضرت استاد محترم یہاں تشریف فرما ہیں جن کی زندگی حدیث کی خدمتوں کے اندر لگ گئی ہے ان کو بخاری کا واسطہ دے کر حدیث کی خدمتوں کا واسطہ دے کر ان ائما کو ان کے ممبر و محراب کا واسطہ دے کر ان مکاتب کے معلمان کرام کو ان کی تدریسی خدمات کا واسطہ دے کر پوچھو کیا یہ بات برحق نہیں ہے کیا علماء نے کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ جب جب تک اس کفن یہ چادر بطور کفن کے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کے قبر کے اندر رہی اور مٹی کے اندر جب تک نہیں ملی اللہ کے عذاب کی ہمت نہیں تھی کہ اس قبر کے اندر داخل ہو سکے اتنے دنوں تک یہ عبداللہ ابن ابئی ابن سلول بھی اللہ کے عذاب سے بچتا رہا نبی کے جسم پر لگنے والی چادر کے ستے ہوئے نبی کے چہرے پر لگنے والی داڑھی اگر تیرے چہرے پر آ جائے تو دنیا کا کوئی کتا بھوک پائے گا دنیا کا کوئی سور ہماری طرف دیکھ کر دکھا پائے گا منافقوں کے سردار کے جسم پر کفن کے طور پر آپ کی چادر لگتی ہے قبر کا عذاب تل سکتا ہے ہمارے خون میں آقا کی عزمت ہمارے خون میں آقا کی محبت ہمارے دلوں کی دھڑکن میں قرآن کی تلاوت اگر آ جائے ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ اللہ ہو جائے امریکہ سو مرتبہ تو پیدا ہو جائے گا اسلام مسلمانوں کے دشمنوں تمہاری ماں ہزار مرتبہ تمہیں جنم لے لے پھر نہ تم گجرات گودرا کانڈ دیکھو گے نہ جمشید پور کو گنو گے نہ جو ہے تم میرٹ ملیالہ کو گنو گے اس وقت فیقون دین و للہ پرچم اسلام کا لہرائے گا وائٹ ہاؤس پر یہ کسی مقرر کی شعلہ بیانی نہیں میرے رب کی قسم ہندوستان کی پارلیمنٹ ہاؤس پر ہندوستان کی سپریم کورٹ کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے نہ ہو یہ دارلوم دیوبند کے قاسمی یہ مظاہر کے مظاہری یہ ندوا کے ندوی آپ کے فلاح دارائن کے فارغین یہ وکیل بنیں گے یہ نائر بنیں گے یہ قرآن رکھا جائے گا یہ حدیث رکھا جائے گا وہ ارسل رسول بالہدا ودین الحق ددین الحق الدین کلی میرے اللہ نے فرمایا ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ تمام دینوں پر غالب آنے والا دین یہی مذہب اسلام ہے اور یہ کفر کا نام و نشان یہ شرک کا نام و نشان یہ بت پرستی کا نام و نشان مٹ جائے گا اسلام کے فتح کا فتح مکہ کا علم اور دیکھو گے اللہ فوج فوج در لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان اور اسلام میں داخل ہوں گے یہودی کتا ایک پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا اس قوم کے ایک بچے کو دیکھ کر اللہ اس پتھر کو چٹان کو زبان دے دے گا پوچھو ان علماء کے زمینوں کو جھنجھوڑ کر ان کے گلے کا گرے پکڑ کر پوچھو یہ روایت ہے نہیں ہے کہ وہ پتھر کو اللہ زبان دے گا اے میرے بچے میرے محمد کے امتی میرے محبوب کے غلام کہاں جا رہا ہے یہودی کتا یہاں بنا لیا ہے وہ کہے گا رک جا میرے پاس چھری نہیں ہے ٹماٹر آلو سبزی کو کاٹنے والی چھری اپنی ماں سے لا کر اس پتھر کے پیچھے اس یہودی جو ہے کتے کا کلا کاٹ دے گا یہ منظر زمین دیکھے گی یہ منظر آسمان دیکھے گا میرے آقا نے فرمایا لا خا اللہ ولا ببر قری مت السلام الاسلام عزی عزیز وزلی زلیل دنیا والوں کو کہہ دو کہ مرغی کو ضوا کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی بڑی قوت کے ساتھ تڑپتی ہے بڑی قوت کے ساتھ اپنی طاقت اپنی قوت دکھا ہے اس کا یہ قوت دکھانا اس کا یہ طاقت دکھانا اس کی موت کی دلیل ہے کفر کے ایمانوں کو کہہ دو باطل کے ایمانوں کو کہہ دو حق کی الغار ہو چکی ہے یہ تمہارا تڑپنا یہ تمہارا طاقت دکھانا یہ تمہارا شعبہ بازی یہ تمہاری موت کی دلیل ہے جب رات سیاہ ہوتی ہے جب رات اماواس کی ہوتی ہے جب رات اپنی تاریخی کی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ ایک نوید صبح کی خوشخبری لے کر ایک نئے چاند کی بشارت لے لے کر آتی ہے نیا چاند اسلام کا طلوع ہو چکا ہے اور عزت کے ساتھ مانگ سکتے ہو تو مان لو کلیما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ لو ورنہ میدان بدر تو ہے ورنہ عورت کا میدان تو ہے ہی ورنہ اور مووس تو ہے ہی مسلمان اگلی صبح ہماری ہے مسلمان اگلے دن ہمارے ہیں بشرطے کہ تو اللہ کا ہو جا بشرطے کہ تو نبی کا ہو جا بشرطے کہ تو کعبہ کا پاسبان بن جا بشرطے کہ تو گمد خزرا کا محافظ بن جا بشرطے یہ امت کی بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والی یہ ازواج متحرات کے نقش قدم پر چلنے والی بن جائے میرے مسلمانوں میرے بھائیوں گجرات کے مسلمانوں مایوسی کی کوئی جو ہے کوئی کوئی وجہ نہیں ہے پٹنا مقدر میں ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی جیل میں جانا مقدر میں ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چھٹکارا نہیں دلا سکتی دنیا کی کوئی حکومت ہمیں جیل میں نہیں ڈال سکتی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہاتھوں کے اندر ہتیاں نہیں ڈال سکتی رب مولا کی مرضی کے بغیر رب کی قوت کے بغیر اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ماؤ دو مرتبہ نہیں آتی ماؤ دو مرتبہ نہیں آتی نہ وقت سے پہلے آتی ہے نہ وقت کے بعد آتی ہے موت وقت پر آئے گی موت دو مرتبہ نہیں آئے گی جینا ہو جی لو اعلان کرو ان سلا رب العالمین میرا جینا میرا مرنا اب جو ہے اللہ کے لیے ہے اب فلموں کے گانے ہمارے زبان پر نہیں ہوں گے اب اغیار کے ترانے ہمارے جو ہے زبانوں پر نہیں ہوں گے اب ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمارا کل کلچر ہم سنتوں پر بر مٹنے والے ہمارے چہرے وہ ہوں گے اظہارو ذکر ذکیر اللہ اب خیر و من نوم کے بعد محلوں کے اندر ہلچل مچ جائے گی اب یہ مسجدیں نمازیوں سے پر ہو جائیں گے دیکھ لینا دیکھ لینا کہ کل نکلنے والا سورج آج اگر تم نے صحیح معنوں میں توبہ کر لی کل نکلنے والا سورج اپنی کرنوں میں یہ پیغام لائے گا فتح پتھم مدینہ تمہارے لیے کھلی ہوئی کامیابی کل نکلنے والا سورج اپنی کرنوں کے اندر یہ پیغام لائے گا نصر اللہ و فتح القریم وہ مومنوں کو خوشخبری اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کل نکلنے والا سورج اپنی کرنوں کے ساتھ یہ پیغام لائے گا ہم نے نبیوں کی بھی مدد کی اور نبیوں کے مددگاروں کی اور نبیوں کے طریقوں پر چلنے والوں کی بھی ہم مدد کر کر رہیں گے کل نکلنے والا سورج یہ منظر ہمیں دکھائے گا کہ انداز سانیہ کابل اختر اب اڈوانی کا نام اب جو ہے ٹھاکرے کا نام اب فلموں میں کام کرنے والے گندے سور کھانے والے کتا کھانے والے بے حیائی کرنے والے ابو لہب کی نسلیں ابو جہلوں کی نسلیں اڈوانی ٹونی بلے اور ناٹو فوج یہ ڈرون تیاروں سے ڈرانے والے ان نشانیہ کا حول اختر نبی کے دشمنوں کی نسلیں جیسے ختم ہوئی انشاءاللہ اس امت کی دشمنوں کی نسلوں کا نام بھی اور نشان بھی میرا رب مٹا کر رکھ دے گا بشر دے گے تو کہے ان سلاتی منسوخی وہ یا محمد اللہ رب العالمین مایوسی ہماری میں نہیں ہے مایوسی ہمارے مذہب کے اندر حرام ہے یا عبادی اللہ لا گنا کر دیا ہے تیرے بال گناہوں کے اندر سفید ہو چکے ہیں تیری زندگی گناہوں کے اندر بیت چکی ہے سود کے اندر رشوت کے اندر زنا کے اندر بدکاری کے اندر شراب نوشی کے اندر بے نمازی پنے کے اندر بے حیائی کے اندر لیکن میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو زمین کے ذرات کے برابر لا اس کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ ہے تو سمندر کے جھاگ کے برابر گڈا لا اس کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ ہے مسلمانوں اللہ کی رحمت سے مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں یا تو اللہ توبت نسوہا ایک مرتبہ توبہ کر لو ایک مرتبہ رب کے ہو جاؤ من کان اللہ کان اللہ اللہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کہنے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو قبول قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ میں سے ہر نوجوان کو سلطان صلاح الدین ایوبی بنائے حضرت ٹیپو سلطان بنائے ہماری ماں کو متحرات بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے مولا مولا دنیا والوں کے لیے دربار ہزار ہیں لیکن ہم تیرا در کر چھوڑ کر کہاں جائیں گے مولا ہماری فریاد کو سن لے ہماری بگڑی بنا دے تو نے وعدہ کیا اللہ الدین واہ وامل الصالحات لیس تخلیف نہ ہوں مولا مولا ہر آدمی ہمیں ڈرا رہا ہے ہر ملک ہمیں پریشان کر رہا ہے آج تیرے محبوب کی امت حیران ہے پریشان ہے مولا سہارا دے دے مولا سہارا دے دے مولا اپنے دامن آفیت کے اندر دامن رحم اور کرم کے اندر جگہ دے دے اللہ تبارک تعالیٰ منتظمین جلسہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ ہمت اور حوصلے کا ثبوت دیتے ہوئے اس جلسے کا انہوں نے انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے جس متانت اور سنجیدگی کے ساتھ وقار کے ساتھ آپ نے اس بات کو سنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کے بھی توفیق نصیب فرمائے وہ منظر کہ جو زمین کے ذرے ذرے میں اسلام کا پرچم لہرائے گا اللہ ہماری زندگیوں میں وہ منظر دکھائے اللہ باطل کو دفن ہوتا ہوا دکھائے اللہ باطل کو مٹتا ہوا دکھائے اللہ وقل جا الحق وضاحق الباطل کا منظر ہماری زندگیوں میں مولا ہمیں دکھا دے ہماری توبہ کو قبول کر لے ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لے آمین واپر دانا الحمد للہ رب العالمین حضرات دو چھوٹے سے اعلانات ہیں ایک اعلان یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ